تک جو لوگ ان کو بزرگ سمجھتے تھے وہ حیران تھے کہ یہ طبقہ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہا ہے یہ تو بہت نیک تھے اور اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے ان کو یہ باتیں یاد دلا کر کے دعوت دی جا رہی ہے اور ایمان والوں کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ کہیں تم ان برائیوں میں مبتلا نہ ہو جانا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تم نہیں عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے ظاہری طور پر لفظ کا ترجمہ یہی ہے لا تعبدون مزارے کا سیگا ہے تم عبادت نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی لیکن مقصود یہاں پر نہیں ہے پھر ترجمہ ہوگا تم عبادت مت کرو سوائے اللہ کے تو پھر مزارے کا سیگا کیوں استعمال ہوا نہیں کی جگہ اس میں تاکید اور مبالغہ ہے بجائے یہ کہنے کے کہ ایسا نہیں کرنا کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ تو ایسا کرتے ہی نہیں ہیں آپ کے ہاں تو بالکل ایسا درست ہی نہیں ہے آپ سے تو ایسی توقع ہی نہیں ہے اس میں زیادہ مبالغہ ہے لا تعبدون الا اللہ تم عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے وہ بالوالدین احسانہ احسان مفول مطلق ہے وہ آستین بالوالدین احسانہ اور تم ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو احسنو کو حذف کیا صرف احسانہ باقی رکھا اس میں بھی تاکید ہے اور ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو وزل قربا اور قرابت والوں کے ساتھ قربا بظاہر یہ اس میں تفضیل کا سیغہ معلوم ہوتا ہے مگر یہ مصدر ہے قرابت والے ولیتامہ اور یتیموں کے ساتھ والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ وقول للناس حسنا اور بہت لوگوں کے لیے حسنا قولا حسنا اچھی بات تم اچھی بات لوگوں سے کہو خوبی والی بات لوگوں سے کہو امر بالمعروف کرو نہیں عن المنکر کرو نیکی کی بات لوگوں سے کہو وہ عقیم الصلاح اور نماز قائم کرو وہ آت اور زکوٰۃ ادا کرو تم متول تم پھر بھی تم پھر گئے اس کے بعد طلع تم تم پھر گئے مڑ گئے یہ وعدہ تم سے لیا اور پختہ وعدہ لیا مگر تم پھر بھی اس وعدے سے پھر گئے انکار کر گئے مکر گئے اللہ خلیلم کم مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ون تم اور یہ تمہارا پہلا کوئی واقعہ نہیں ہے پھر جانے کا تمہاری عادت ہی اعراض کرنے کی ہے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے ہمیشہ یہی کرتے رہتے ہو وعدے کرتے ہو اور وعدے سے پھر جاتے ہو بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کب لیا گیا کس موقع پر یہ وعدہ لیا گیا قرآن پاک نے کوئی تاریخ تو متعین نہیں کی لیکن جب بھی کوئی قوم انبیاء کرام پر ایمان کا اعلان کرتی ہے آج کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو گویا وہ ان سب باتوں کا پختہ عہد کرتا ہے یہ باتیں موجود تھیں ان کے یہاں کہ جو بھی ایمان والا ہوگا اس کو یہ کام کرنے ہیں تو جب بھی وہ کلمہ پڑھتا تھا اور اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کرتا تھا تو گویا وہ یہ عہد کرتا تھا لیکن اس کے باوجود پھر اس عہد سے پھر گئے پھر گئے کا مطلب توحید کی جگہ شرک کو لے آئے آ رہا ہے سورہ معدہ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے یہ سب کے سب اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں اور آگے بڑھ گئے نحن ابنا اللہ واہد ہم سب کے سب اللہ کے لادلے اور اس کے بیٹے ہیں بطور خاص حضرت عزیر علیہ السلام کو قالت الیہود عزیر ابن اللہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ان کی پوجا کرنے لگے اپنے بڑوں کے خدا کی خدائی میں شریک کر لیا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کے بجائے بد سلوکی کی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں غریبوں کے ساتھ بد سلوکی کی لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے کے بجائے بری باتیں سکھائیں نماز اور زکوٰۃ کو ضائع کیا نمازیں نہیں ادا کی زکوٰۃ نہیں دی ان تمام چیزوں سے پھر گئے ویزا خدنا میرتا کا کملا تسفیک تاریخی شہادت صرف اتنا کہہ دینا کہ تم ان باتوں سے پھر گئے وہ کہیں گے ہم تو نہیں پھرے تو فوراً ایک تاریخی شہادت پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم کس طرح پھرے کس طرح تم نے وعدہ خلافی کی تاریخی شہادت کیا ہے وَإِذَا خزنہ میشا کا کم اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا لا فکون دما کم یہاں پر بھی مظاہرے کا سیگا اور مقصود نہیں ہے لا فکون تم نہیں بہاتے ہو دما اپنے خونوں کو ولا تخرجون انفسکم اور تم نہیں نکالتے ہو مراد وہی تم مت بہانا اور مت نکالنا انفسکم اپنے آپ کو اور کل بھی یہ لفظ آیا تھا انفسکم اپنا آپ اپنے آپ سے مراد اپنے رشتہ داروں کو اپنے دینی بھائیوں کو اپنے بھائی بندوں کو نکالنا گویا اپنے آپ کو نکالنا ہے تم نہیں نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے اپنے شہروں سے ثم اقرار تم پھر تم نے پختہ اقرار کیا تم نے عہد کیا مانا تم نے وان تم تشہدون اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو آج بھی تمہیں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا جس طرح ان سے ان باتوں کا وعدہ لیا اسی طرح ان باتوں کا ہم سے بھی وعدہ لیا گیا لا الا اللہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرنا وہ ان خود رکھتا اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے وہ ان خود تلتا اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا وہ خزا کا اللہ تعبد اللہ وہ بل والدین احسان ہم سے بھی وعدہ لیا گیا گویا ہم کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل والا کام کہیں تم نے تو نہیں کیا کہ وعدہ کر کے پھر پھر گئے اور اپنے بھائیوں کا خون نہ بہانا ہم سے اتنا پختہ عہد لیا گیا آخری حج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے صحابہ کو فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے یہ کون سا دن ہے یہ کون سی تاریخ ہے اور جب سب کا جواب دیا گیا آپ ہی بہتر جانتے ہیں اور آپ نے فرمایا یہ مکہ شہر ہے اور یہ حج کا دن ہے اس کی تمہارے یہاں کتنی اہمیت ہے فرمایا اس شہر کی بے حرمتی کرنا اس دن کی بے حرمتی کرنا ان سب سے بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک زیادہ مبغوز ہے ایمان والے کی عزت پر حملہ کرنا ایمان والے کی جان پر حملہ کرنا ان تمام سے بڑھ کر ہے لا تصفیقون دماغکم ولا تخرجون انفسکم اور اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے تم نے اقرار کیا اور تم گواہ بھی ہو میں نے دوبارہ لوٹایا اس لیے کہ جس طرح ہم نے بھی اقرار کیا جب کلمہ پڑا گویا ہم نے اقرار کیا وان تم تشہدون اور تم گواہ بھی ہو ہم بھی آج گواہی دیتے ہیں بالکل ہم سے یہ قرار ہے ہم سے یہ وعدہ ہے یہودیوں نے کیا کیا پھر تم ہاوائی تب تو لو نام فکم وہ تخو من تم دیا رین او ان تم ہاؤ تم بھی کے لیے پھر تم ہی ہو وہ ہا وہ لوگو تب تو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اپنے آپ کو اپنے آپ سے مراد خودکشی نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو اپنے رشتہ داروں کو اپنے دینی بھائیوں کو قتل کرتے ہو یہودیوں کی آپس کی لڑائی بہت مشہور ہے خود مدینہ کے اندر جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے ان کے تین مشہور قبیلے تھے کل بھی عرض کیے بنو قرائضہ بنو نذیر اور بنو قین تین بڑے قبیلے تھے اتفاق سے بنو قریضہ حلیف بن گئے مشرقین کے قبائل میں سے اوس کے اور دوسرے دو قبیلے حلیف بن گئے حریف نہیں حلیف ان کے حمایتی خزرج کے جب اوس اور خزرج کی لڑائی لگتی تھی تو اس لڑائی کا اثر ان کے گروں میں بھی پہنچتا تھا پھر یہ ان کے ساتھ مل کر آپس میں بھی لڑتے تھے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور پھر قبیلوں کے نام پر اور خاندانوں کے نام پر ان کے ہاں مشہور لڑائیاں تھیں وہ فَرِيقًا مِّنْكُمْ فریقم دِيَارِهِمْ اور نکالتے ہو ایک جماعت کو تم منکم اس جماعت کو جو تم میں سے ہی ہے من دیارہم اب ان کے گھروں سے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان اصل میں لفظ کیا تھا تظاہرون آپ حضرات پڑھ چکے کہ باب مفاعلت اور باب تفاعل اس کی جب دو جمع تفاعل اور تفاعل طفاء غلط کہہ دیا جب دو جمع ہوتی ہیں تو اکثر ایک تا کو حذف کر دیتے ہیں تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان پھر تم مظاہرہ کرتے ہو ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو مظاہرہ کیا ہے ایک دوسرے کی حمایت کا اعلان کرنا ظاہر کے معنی پیٹھ مظاہرہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی پشت پر کھڑا ہوں تظاہرون ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو پشت پناہی کرتے ہو علیہن ان کے خلاف کسی کو نکالنے کے لیے بالاسمی گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ اسم کیا ہے اللہ کے حق میں زیادتی کرنا اللہ کا حق ادا نہ کرنا یہ اسم کہلاتا ہے اور بندوں کے حق میں زیادتی کرنا بندوں کے حقوق کو ہڑپ کر جانا یہ عدوان کہلاتا ہے جب بھی یہ دونوں لفظ اکٹھے آئیں یاد رکھیے اس اس کا ترجمہ اردو والے کریں گے گناہ اور عدوان کا ترجمہ کرتے ہیں زیادتی کہتے کس کو ہیں حقوق اللہ کو ہڑپ کر جانا اسم ہے اللہ کے حق کو ضائع کرنا اور بندوں کے حقوق کو دبا لینا یہ عدوان ہے کسی کو قتل کرنا اور کسی کو اس کے گھر سے نکالنا اس میں دونوں باتیں ہیں اس میں عدوان بھی ہے بندوں کے حقوق کو بھی تلف کیا جا رہا ہے اور اللہ کے حکم کو بھی توڑا جا رہا ہے اس لیے یہ اسم بھی ہے اور عدوان بھی ہے وَإِنْ يَاتُوكُمْ مُسَارَ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ مِخْرَاجُهُمْ آہا اس آیت میں جب آپ گہرائی سے غور کریں گے تو ہر جگہ اپنا ہی چہرہ نظر آئے گا وہیں یا تو حکم مسارا اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ہو ان کا یعنی ان کے بدلے میں پیسے دے کر کے چھڑاتے ہو ہوتا کیا تھا جب اوس اور خزرج کی لڑائی لگتی تھی اور میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرے کے حلیف بنے ہوئے تھے تو یہ ان کا ساتھ دیتے تھے پھر ایک دوسرے کو جنگ میں یہی ہوتا ہے قتل بھی ہوتے تھے گرفتار بھی ہوتے تھے تو جب گرفتار ہو جاتے تھے ایک عرصے کے بعد پھر ان کے لوگ پتہ چلتا تھا ان کو ہمارا فلاں آدمی فلاں جگہ گرفتار ہے تو دہائی دیتے تھے مذہب کی دیکھو بھائی ہمارا ساتھی گرفتار ہو گیا ہے تورات میں لکھا ہوا ہے ہم نے عہد کیا ہے کہ اگر کوئی یہودی گرفتار ہوگا چندہ کر کے اس کو چھڑانا ہے چندہ کرتے تھے پیسہ اکٹھا کرتے تھے اور اس کا فدیہ اور جرمانہ اور تاوان جنگ دے کر کے اس کو چھڑاتے تھے میں نے کہا اپنا چہرہ کیوں نظر آتا ہے کہ آج ایمان والے ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں قبیلوں کے نام پر لڑائی خاندانوں کے نام پر لڑائی اور پھر ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے سب سے بڑا خدا وطن کو بنایا ہوا چھوٹا سا ایک علاقہ ایک نے گھیرا اس نے کہا یہ میرا وطن ہے دوسرے نے ایک دوسرا علاقہ گھیرا وہ اس اس کا نے کہا یہ میرا وطن ہے پھر اس کے نام پر لڑائیاں شروع ہو گئیں اور جب لڑائی لگتی ہے قتل بھی ہوتے ہیں گرفتار بھی ہوتے ہیں ایمان والے ایسے سب کچھ کر رہے ہیں اور جب کوئی گرفتار ہو جائے تو پھر دیکھو جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے دیکھو ایمان والا گرفتار ہو گیا چندہ دو ایک دم جذباتی سوچ بہت اچھا سب دیں گے چندہ چھڑانا ہے اپنے بھائی کو اللہ فرماتا ہے یہ دوسری بات تو بہت اچھی ہے فدیا دے کر چھڑاتے ہو لیکن پہلے والا کام کیوں کیا تھا وہ محرم علیکم منالی ہوں حالانکہ تم پر حرام کیا گیا تھا ان کا نکالنا جب قتل کیا اور گھروں سے نکالا تب تم کو اپنی کتاب یاد نہیں آئی اور جب فدیہ دے کر چھڑانے کا نمبر آیا تو تب اپنی کتاب یاد آئی خلاصہ یہ نکلا کہ کہیں کہیں اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور کہیں کہیں کتاب کا انکار کرتے ہو افت ببعض الكتاب ن ببعض و کیا تم بعض کتاب کا انکار نہیں کرتے ہو افت ببعض الكتاب کتابی تو کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر وہ تک فرون اور انکار کرتے ہو بعض کتاب کا کچھ حصے کا انکار اور کچھ کے اوپر ایمان بالکل یہی ہے نماز کیا ہے کہتے ہیں بالکل فرض آج ہمارا حال زکوات ہاں بالکل فرض جو زکوات دیتے ہیں ان کے یہاں فرض ہاں، زکات ٹھیک ہے دے دینی چاہیے ورنہ بڑا طبقہ ہے نماز پڑھتے ہیں زکوات نہیں دیتے نماز کیوں پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس میں کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے نماز پڑھنے سے گویا نماز بھی پیسے کے لیے زکات نہیں دیں گے حج کے لیے کون سے تو کہیں گے حج تو آخری عمر میں دیکھیں گے کہیں باقی سارے کام نمٹانے کے بعد فی الحال اس کا مسئلہ نہیں یہ سارے کام کریں گے تو اس کے بعد آپ کہیے اسلامی مملکت کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم جہاں یہ ہے وہاں یہ بھی تو ہے کہ آپ کی عدالت کے اندر اللہ کا حکم ہونا چاہیے اس کے قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے چور کے ہاتھ کٹنے چاہیے قاتل کو قتل کیا جانا چاہیے زانی کو رجم کیا جانا چاہیے اور یہ حکم تو اس سے زیادہ تاکیدی ہے ملم یق اللہ فولا کوم ال کافر جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے فولا کوم تو یہی لوگ تو کافر ہیں اور پھر فرمایا یہی لوگ تو ظالم ہیں پھر فرمایا یہی لوگ تو فاسق ہیں مگر جب وہ باتیں سناتے ہیں انہی حکمرانوں کو تو بہرے ہو جاتے ہیں ہاں، دیکھ یہ بات بھی ہے اللہ اکبر میں نے جو عرض کیا کہ یہ ہم کو سنایا جا رہا ہے اس موقع پر آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کو سنایا جا رہا ہے کہ نہیں سنایا جا رہا ہے فما جزا ذلك منكم الا خزي في فلحیات الدنيا کیا سزا ہوگی ہے من يفعل ذلك جو کرے ایسا کام بدبختی کا منکم تم میں سے فما جزا سوال کیا سزا ہوگی ایسے آدمی کی اتنا بڑا جرم اتنا بڑا فراڈ اتنی بڑی مکاری میٹھا میٹھا ہب ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو جہاں آپ نے نفس کے مطابق لگا تو کہوں گے ہاں بالکل یہ اللہ کی کتاب میں حکم ہے اور جہاں نفس کے خلاف ہوا ہاں ہے جی ہے کتاب میں لیکن لیکن کا مطلب میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اسلام کا حکم ہے یہ بے شک اس میں کوئی دور لیکن لیکن کا مطلب میں نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں کیا سزا ہوگی ایسے شخص کی اللہ خز الحیات دنیا مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ضلالت یہودی بھی رسوا اور ذلیل ہوئے اور جو کوئی دوسرا یہ کام کرے گا اس کو بھی یہی سزا دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگا وہ یوم القیامت یوردون اشد آزاد اور قیامت کے دن لٹایا جائے گا ان کو سخت عذاب کی جانب لٹایا جانے کا مطلب حوالے کیا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف اور ملا فرنام ماتام یہ سارے جرم کیا کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائیں گے کہا اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سب ریکارڈ بنتا جا رہا ہے اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ یہ ہے وہ بدقسمت طبقہ اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ آخرت کے بدلے میں بس دنیا بس دنیا جہاں دنیا کا نفع دیکھا دین یاد آ گیا جہاں دنیا کا نقصان نظر آیا دین بھول گیا اس کا مطلب دنیا خرید لی آخر بیچ ڈالی فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون تو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کو ولا هم ينصرون اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا و بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اوپر جو دعویٰ تھا کہ تم سے وعدہ لیا اور تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی ایک تاریخی گواہی پیش کی گئی یہ دیکھو وعدہ خلافی کر رہے اور تاریخی گواہیاں دیکھتے جائیے گا ایک اور ولق عطی موسل کتاب اور یقیناً ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی بے شک کتاب ہم نے عطا فرمائی وقف انعام امبادی بر اور ہم نے لگاتار بھیجے ممبادی ان کے بعد بر رسول رسول یا یوں کہ یہ وقف اور ہم نے تانتا لگا دیا من بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بر رسول رسولوں کا قفا کہتے ہیں اصل میں اس جگہ کو اور اس طرح انسانوں کی لائن لگ جائے کہ ایک آدمی کی نظر دوسرے کی گدی پر ہو وہ کراس ہوا دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے وہ کراس ہوا تیسرا اس کو دیکھ رہا ہے تو جب کوئی چیز لگاتار آئے ایک نبی جا رہے تھے دوسرے گئے دوسرے جانے والے تھے تیسرے گئے تیسرے جانے والے تھے چوتھے گئے بلکہ ایک وقت میں کئی کئی نبی آئے اسی کو فرمایا قفئی نام بادی ہی ایک تو کتاب تمہارے پاس موجود تھی تو اور پھر اس کتاب کو سمجھانے اور پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور آخر میں وہ آتے ہی نہ آئی سب نمر اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم جو مریم کے بیٹے تھے کسی نبی کی ولدیت قرآن کریم نے نہیں ذکر کی نہ ضرورت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کو ولدیت کو کیوں بیان کیا گیا لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے قرآن ہر جگہ کہتا ہے مریم کا بیٹا اور حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے ہم نے ان کو دی البینات واضح قسم کی نشانیاں ایسی کھلی نشانیاں تھیں کہ جو بھی انسان اس پر غور کرتا وہ اسی نتیجے پر پہنچتا کہ اللہ کے پیمبر ہی ہیں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا وہ اتنا ہو بھی روحل قدس اور ہم نے ان کی مدد کی بھی روحل قدس پاکیزہ روح کے ذریعے سے اور پاکیزہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے مدد کرنے کا مطلب پروردگار کا نظام ہے بہت کم امور ہیں جو فوق الاسباب انجام دیے جاتے ہیں باقی جتنے کام ہیں اس کے کوئی نہ کوئی سبب ظاہر کر دیا جاتا ہے اس سبب کے تحت کام کیا جاتا ہے بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے ان کی جان کے در پہ تھے اور ہر وقت میں موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو ان کو قتل کیا جائے پروردگار نے حفاظت کا انتظام فرمایا حضرت جبرائیل ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے روح القدس بھی سمجھ لیجئے یہ روح اصل میں موصوف ہے اور قدس اس کی صفت ہے اور یہ عربی میں اکثر ہوتا ہے کہ موصوف کو مضاف اور صفت کو مضاف لے بنا دیا جاتا ہے اضافت موصوف عل صفت ہے رَسُولٌ جا لَا رسولات بر مُسْتَكْبَرْتُمْ اب بولو تمہاری تاریخ اس سے بھری ہوئی نہیں ہے تاریخ کے اوراق اس سے بھرے ہوئے ہیں کس سے افق اللہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب جب بھی آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول بیما فُسُكُمْ اس چیز کو لے کر اس دین کو لے کر ان احکام کو لے کر فُسُكُمْ جن کو پسند نہیں کرتے تھے تمہارے نفس حوی یا پسند کرنا اور ہوا یحوی اوپر سے نیچے گرنا اس چیز کو لے کر آئے جن کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تک بر تم تو تم اکڑ گئے نہیں جی یہ نہیں مانیں گے جو تمہارے دل کو اچھا لگا جس کا جو مزاج تھا اس کے مزاج کے مطابق اس نے اس کو مانا اور جو مزاج کے خلاف آیا اس کے لیے اکڑ گئے بے شک رسول آئے اس بات کو لے کر کے ففلی کا تو ایک بڑی جماعت ہے رسولوں کی کذب تم جن کو تم نے جھوٹا کہا وہ فریقن تب اور انبیاء کرام کا ایک بڑا گروہ ہے تقتلون جن کو تم قتل کر دیتے تھے وفول بھی مقدم فریقن کب تم ایک بڑے طبقے کو تم نے جھوٹا کہا انبیاء کرام قتل نہیں کیے مگر ان کو مانا نہیں جھوٹا کہا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام ان حضرات کو جھوٹا کہا حضرت سلیمان اور حضرت داود علیہ السلام کو کس طرح جھوٹا کہا اس کے لیے تو آج کی بائبل کو دیکھ لیا جائے حضرت لوت علیہ السلام کو کس طرح جھوٹا کہا اس کے لیے تو آج کی بائبل کو دیکھ لیا جائے کیسی کیسی گندی باتیں ان کی طرف منسوخ کی وجہ کیا ان کے پاس طاقت تھی حکومت تھی قتل کر سکتے نہیں تھے پھر گھٹیا حرکتیں کرتے تھے گندی گندی باتیں ان کی طرف منسوخ کرتے تھے حضرت داود علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوخ کہ نوز باللہ وہ اپنے کمانڈر اور حتی کی بیوی پر عاشق ہو گئے تھے اور پھر ان کو صرف اس لیے قتل کر دیا کمانڈر کو کہ کسی طرح یہ بیوی میرے ہاتھ لگ جائے چھوٹی روایت کھڑی ان کو بدنام کرنے کے لیے دب تم کا یہ حصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نوز باللہ یہ مشہور کر دیا کہ وہ کافر ہو گئے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے یہودی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام حضور سے احترام سے سنتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے دیکھو یہ تو داود کے بیٹے سلیمان کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے الحمدللہ للہ قرآن کی صداقت اتنے زوردار طریقے سے قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع کیا آج کے تمام یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اگر جھوٹا کہا کافر کہا نوز باللہ تو ہم نے غلطی کی جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے وجہ اب ضرورت اس بات کی پیش آئی نا کہ آپ نے تاریخ کے سنہرے اور آگ پیش کرے کہ ہماری تاریخ میں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہمارے کیسے بڑے بڑے لوگ تھے تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے سوا کوئی دوسرا ان کی تاریخ میں ہے ہی نہیں کس کو پیش کرے تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ دو آدمی تمہاری تاریخ کے سنہرے اور آگ کہے جا سکتے ہیں دو ہیرے ہیں مگر دونوں کا تو تم مانتے ہی نہیں انکار کرتے ہو تو اب وہ کسیانی یعنی بلی اگر کہتے نہیں یہ ہمارے ہی بندے تھے ہم ان کو مانتے ہیں کذب تم اس کی مثال ہے تقتلونا اور انبیاء کرام کو تم قتل کرتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا ان کی تاریخ کے مطابق ہمارے اس کے لیے کوئی تاریخی بہت مضبوط شہادت نہیں ہے کہ ان کو قتل کیا گیا لیکن مشہور یہی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے میں کہہ رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا نا ایک جماعت کو قتل کیا اس کی شہادت موجود ہے کہ ہاں کیا قتل حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اس دور کا بادشاہ ہیرودس بے شک غیر یہودی تھا لیکن ان کے قتل کرانے میں یہودیوں کی سازش شامل تھی وہ فاحشہ عورت جو انہی کے خاندان کی تھی اسی نے ان کو قتل کروایا صرف کس لیے ہیرودس سے کہا کہ میں اپنی بیٹی تجھے تب دوں گی کہ جب تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس لائے گا اور اس نے ان کو قتل کرا کے ایک تھال میں رکھ کے ان کا سر پیش کر دیا فریقن کا تم فریقن تختون ایک جماعت کو تم نے جھوٹا کھا اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے وہ کالو کلو گنا گلف اور آج تمہارا کیا حال ہے یہ جو آخری پیمبر آئے جن کے لیے تمہارے سارے نبی یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ ہم تو جانے کے لیے آئے تھے اس لیے جا رہے ہیں ایک ہیں آنے والے جو آئیں گے تو پھر قیامت تک جائیں گے نہیں ان کا دین زندہ رہے گا ان کی سنتیں زندہ رہیں گی ان کی کتاب باقی رہے گی اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی جب آخری پیمبر آئے تو انہوں نے کیا جواب دیا وقال و کلو اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلف ہیں یہ غلف کیا لفظ ہے اغلف اس کی مونس غلفہ اور اس کی جمع غلف جس طرح ہم نکل پڑا افم اور مونس تھما اور جمع سم اسی طرح یہ اگلا غلاف کے اندر بند ہونا قلوبنا غلف ہمارے دل غلاف کے اندر بند ہونے والے ہیں غلاف کے اندر بند ہونے والا یہ کس لیے کہتے تھے دو تفسیریں کی گئیں ایک تو یہ کہتے تھے کہ جس طرح کوئی چیز غلاف میں بند غلاف سمجھتے ہیں نا ہاں؟ لفافے میں بند ہوتی ہے پیک ہوتی ہے کوئی چیز اس کے اوپر جو کوئی باہر سے چیز پڑتی ہے گرد و غبار تو وہ غلاف پر رہتی ہے اس کا اندر اندر اثر نہیں ہوتا اسی طرح تمہاری باتیں ہمارے دل کے اوپر اسی طرح اثر کرتی جیسے غلاف کے اوپر گرد و غبار پڑتا اور جھاڑنے سے اتر جاتا ہے دل کے اندر نہیں جاتی ہیں جس طرح نبی نے کہا نا علماء جانتے ہوں گے یشک الملام ویل اللوائم حرہو ہر يَلُمْنَ عَنْ بُرْحَائِهِ میرے محبوب کی محبت میرے دل میں نور کی طرح جل رہی ہے اور تم جو ملامت کرتے ہو اس کے دائیں بائیں گھومتی ہے ہمارے دل غلاف ہیں تمہاری باتیں صرف اس کے اوپر اوپر رہتی ہیں گرد و غبار کی طرح اندر نہیں اترتی دوسرا معنی ہمارے دل غلاف ہیں غلاف کا مطلب یہ ہدایت کے تھیلے ہیں ہدایت کے بیگ ہیں ان کے اندر ہدایت بھری ہوئی ہے اتنی بھری ہوئی ہے ہدایت دیکھو اتنے نبی آئے ان کی سب کی باتیں ہمیں معلوم ہیں اب جو تم بتانا چاہتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ ہی نہیں اندر گھسنے کی ہدایت سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں اللہ اللہ نے فرمایا غلاف کے اندر نہیں ہے دونوں معنی کے اعتبار سے بلکہ اللہ نے ان پر لانت کر رکھی ہے اس لیے ان کو ہدایت کی بات نصیب نہیں ہوتی آج بھی کوئی کہے کہ جناب آپ کی بات مجھ پر اثر نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کہا اس لیے کہ میرا دل ہدایت سے بھرا ہوا ہے بڑوں کی باتیں میرے پاس موجود ہیں بل اللہ یہ بات نہیں بلکہ اللہ نے ان پر لانت کی ہے لیکن اللہ نے کیوں ان پر لانت کی جس کی وجہ سے وہ دین کی بات نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ مانتے ہیں بے کفر ہیں ان کے کفر کی وجہ سے مَا يُؤْمِنُونَ تو بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں یہودیوں میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا اظہار کیا ہینچ تان کے بعض حضرات نے تو چار اور بعض نے آٹھ اور بعض نے بارہ تک پہنچایا حضرت عبداللہ ابن السلام کا نام بار بار آتا ہے اور حضرت اسد اور حضرت اسید اور حضرت بن یامین یہ چار نام مشہور ہیں اور بعض حضرات نے اور بھی شمار کیے زیادہ سے زیادہ بارہ حضرات ایمان نہیں نصیب ہوا اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے سمجھدار لوگ تھے ان کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہونا چاہیے تھا لیکن ان کو سامنے رکھ کر کے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ بسا اوقات ذہانت ہو اور سمجھدار ہونا ہی انسان کے لیے گمراہی قدریہ بنتا ہے اس دور کے سب سے زیادہ ذہین طبقہ سائنسدانوں کا ہے مگر انہی کو ایمان نصیب نہیں ہو رہا ہے بس ظاہر کے اوپر غور کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو کیا کمال ہے ایسا ہے ایسا ہے زمین میں دانا ڈالتے ہیں پھٹتا ہے اس میں سے کونپنے نکلتی ہیں کیوں نکلتی ہیں کہتے نیچر مزاج ایسا ہی فطرت ایسی ہی ہے کوئی نکالنے والا ہے اس طرف کبھی دھیان نہیں جاتا بلانحم اللہ بکفرہم فقلیلا ما لما تو بہت ہی کم ہے جو ایمان لاتے ہیں ان کے مقابلے میں عیسائی طبقے میں سے بہت بڑا طبقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لایا آج بھی دنیا میں جو ایمان لانے والوں کا ریشو ہے اس میں یہودی بالکل نہ کے برابر عیسائیوں کا بہت بڑا طبقہ بلکہ عیسائی ساری دنیا کے لوگوں کو جوڑ کر جتنے لوگ ایمان لاتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ولما جا ہوں کتاب ہوں اور سنو ان کی برائی وہ کتاب آئی جس کتاب کا ان کو انتظار تھا اور جو کتاب ان کی کتاب کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی ولما جا اہم اور جب آئی وہ کتاب جب آئی ان کے پاس کتاب ان وہ کتاب من عند اللہ جو اللہ کی طرف سے تھی ان جو تصدیق کرنے والی تھی لما اس چیز کی ان باتوں کی معہم جو باتیں ان کے ساتھ تھیں تورات کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی بیچ میں جملہ موتردہ چھوڑیے فلما جا اہم نیچے پڑھیے تو جب آ گئی وہ چیز ان کے پاس ما عرفو جس کو وہ پہلے سے پہچانتے تھے کفرو بھی تو انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اور ابھی آگے آ رہا ہے جس چیز کی قرآن تصدیق کرتا ہے اس کو وہ مانتے ہیں اور جب قرآن کو نہیں مانیں گے تو گویا جس چیز کی قرآن تصدیق کر رہا ہے جو مصدق ہے اس کے بھی تو منکر ہو جائیں گے مثلا قرآن پاک میں پروردگار ایک ہے انبیاء کرام اس کے بھیجے ہوئے ہیں ایک آدمی اسی طرح کی کتاب آتی ہے جس میں یہی باتیں ہیں وہ کہتا ہے اس کو میں نہیں مانتا ہوں جب وہ اس کو نہیں مانے گا تو گویا قرآن کو بھی تو نہیں مان رہا ہے اس کتاب میں لکھا ہوا اللہ ایک ہے اس کو نہیں مانتا ہوں تو قرآن میں بھی لکھا ہے اللہ ایک ہے تو اس کو نہیں مانا تو اس کو بھی تو نہیں مانا جب مصدق کو نہیں مصدق کو نہیں مانتا تو مصدق کو بھی گویا نہیں مانا بیچ کا جملہ کتاب آئی بھی کیسے حالات میں کتاب ایسے حالات میں آئی کہ یہ پہلے سے منتظر تھے کہ ایک کتاب آنے والی ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ دو معنی ہے فتح طلب کیا کرتے تھے اور دوسرے معنی اظہار کیا کرتے تھے اس بات کا عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا ایک معنی تو یس یہ مزید فی ہے باب استفال سے ہے لیکن معنی میں فتح یفتح کے ہے جس کے معنی کھولنا مراد یہاں پر اظہار کرنا اس سے پہلے اظہار کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ ایک آخری پیمبر آنے والے ان پر ایک زبردست کتاب نازل ہونے والی آج بھی تو رات میں موجود ہے کہ تیرے چچیرے بھائیوں میں سے اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا زبردست کتاب نازل ہونے والی ہے پہلے سے تذکرہ کرتے تھے لیکن فلما میں جا ہوں جب کتاب آ گئی اور وہ باتیں لے کر آئی جن کو پہچانتے تھے کفارو بھی ضد کی وجہ سے انکار کر گئے دوسرا ترجمہ یس سب تفونا اور یہی جمہور کا ترجمہ ہے فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا فتح طلب کرنے کا کیا مطلب دو مانا ایک معنی جب لڑائی ہوتی تھی اور پھر بزدل قوم ڈنڈے کھاتی تھی تو کہتے تھے چلو کوئی بات نہیں آج تو تم نے ہمیں مار لیا آنے دو آخری پیمبر کو ان کا تو غلبہ ہونا ہی ہونا ہے ان کے ساتھ مل کر کے ہم مقابلہ کریں گے اور آج کا ہم تم سے بدلہ لے لیں گے دوسرا معنی یہ سستی ہونا اس پیمبر کے ذریعے سے ان کے توسل سے فتح طلب کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے اور روایات میں ان دعاؤں کے الفاظ آئے ہیں اے پروردگار تو ہمیں آخری پیمبر کے ذریعے سے فتح نصیب فرما یہاں پر ایک بحث چل پڑی کہ کیا توسل کرنا وسیلہ کرنا کسی کی جہ سے کوئی چیز مانگنا کسی کی فرمت سے کوئی چیز مانگنا کیا جائز ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ایک طبقے نے سرے سے اس کو انکار کیا حرام قرار دیا اور ایک طبقے نے اس کی تمام شکوں کو جائز ہی نہیں بلکہ ضروری قرار دے دیا جمہور کا مذہب اہل السنہ والجماعت کا مذہب نہ سرے سے حرام ہے اور اس کی تمام شکوں کے ساتھ درست بھی نہیں ہے بعض بات ہے اس کی بعض طریقے توسل کے بالکل حرام توسل ہو وسیلہ ہو بجاہی جاہی پھولں فرمتی پھلاں بے عزتی یہ تمام الفاظ ایک ہی مفہوم میں ہیں تقریباً وسیلہ بطور خاص ہمارے محاورے میں آگے لفظ آ رہا ہے سورہ معاہدہ میں وسیلہ وہاں وسیلہ کے دوسرے معنی ہیں جو سب کو تسلیم ہے بعض شکیں اس کی بالکل حرام کون سی شکیں مکہ کے مشرقین والا وہ ذہن کہ ہم تو ان ہستیوں سے کہیں گے اور یہ ہستیاں ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گی یہ سو فیصد کفر یہ تو مکہ کے مشرقین کا خیال تھا یا یہ کہ ان کی ارواح ہمارے پاس موجود ہیں اور ہماری باتیں سن رہی ہیں حاضر اور ناظر ہیں ہمارے تمام فقہ نے یہی کہا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اروا ہے اولیاء یا انبیاء ہمارے پاس ہر وقت موجود رہتی ہیں اور ہماری باتیں سنتی ہیں اس کی بھی تکفیر کی جائے گی یہ بھی بالکل حرام اور ایک آدمی لفظ بولتا ہے توسل کا جاہ کا وسیلے کا مگر وہ تشریح نہیں کرتا ہے کہ میری کیا مراد ہے مکرو ہے آگے آ رہا ہے ابھی رائنا کے ذمن میں ایسے الفاظ بولنا جو زو مانا ہوں اور اپنی مراد متعین نہ کرنا یہ بھی مکرو ہے ایک شکل اس کی ہے جو تقریباً ساری امت کے نزدیک جائز ہے اور اس کی بے شمار مثالیں بھی حدیث میں موجود ہیں وہ کیا آپ کسی کا توسل کرتے ہیں اس ارادے اور اس ذہن سے کہ میرا جو ان پر ایمان ہے اس کی برکت سے میری جو ان سے محبت ہے اس محبت کے صدقے میں میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میرا ان پر ایمان ہے اس ایمان کے صدقے میں جس طرح ہم کہتے ہیں تیرے عرش کا تجھے وسیلہ تیرے قرآن کا تجھے وسیلہ تیری وحدانیت کا تجھے وسیلہ تجھے ان گھڑیوں کا وسیلہ جن میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور متاحر خون طائف کی گلیوں میں بہا تھا اس کا وسیلہ ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ان گھڑیوں سے محبت ہے ہم ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں اور یہ ایک نیکی ہے اور اپنی نیکی کو بطور وسیلہ پیش کرنا بالکل درست ہے اور اس عقیدے سے کہ ان کی نیکیوں کا حوالہ دیں ہماری نیکیاں ہی کیا نیکیاں ہیں اے فروردگار تجھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وسیلہ کس مظلومیت کے ساتھ وہ شہید ہوئی ان کی نیکی کا وسیلہ نیکی کا وسیلہ پیش کرنا تو خود بخاری شریف کی روایت سب کے ذہن میں ہوگی کہ جو آدمی تین غار میں پھنس گئے تھے ایک نے ایک بات پیش کی دوسرے نے دوسری بات پیش کی تیسرے نے تیسری بات پیش کی وہ تو بالکل درست ہے اور وہی سرمایہ ہے جو انسان پیش کر سکتا اپنے مالک کے سامنے اور اپنی نیکی پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا کہ بڑوں کی نیکیوں پر ان کی نیکیوں کو بطور توسل پیش کرنا اور اپنے ایمان کو ان پر پیش کرنا اور اپنی محبت کو ان کو پیش کرنا اس سے کسی کو انکار نہیں ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے جو اس مسئلے میں بہت بلند پایا انسان ہیں مگر ان کے کچھ تفردات ہیں اس مسئلے میں بھی سخت مزاج ہیں مگر سخت مزاج ہونے کے باوجود الجلیلہ فی المسئلہ الوسیلہ ان کی کتاب ہے اس میں جو آخری شک ہے بھی ایمان بھی و بھی محبت ہی میری محبت کے صدقے میں اور میرے ان پر ایمان کے صدقے میں میرا کام کر دے انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں نے اپنے کانوں سے عبداللہ بن باز رحم اللہ کی یہ تقریر سنی تھی انہوں نے خود بیان کیا وہ کل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سوا بیننا اس کے اوپر بیان کر رہے تھے اس پر انہوں نے کہا کہ کسی کی نیکیوں کو بطور وسیلہ پیش کرنا اس میں بھی قطن کوئی حرج نہیں ہے اور جب ایمان والا اور خاص طور سے ایمان والا بھی عقل و دانش والا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کام کر دے تو اس کی یہی آخری مراد ہوتی ہے پیچھے کی کوئی مراد اس کی نہیں ہوتی ہے ہاں کوئی جاہل آدمی کر رہا ہے اور اس کا وہ ذہن ہے جیسا کہ ہیں ایسے افراد جو امت کے افراد کہلاتے ہیں مگر ان کا یہی ذہن ہے ظاہر ہے وہ حرام ہے عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ اس سے پہلے فتح طلب کیا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تو جب وہ چیز آ گئی ان کے پاس جس کو وہ پہچانتے تھے کفروا بے انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو اللہ کی لانت کو کفر کرنے والوں پر کیا لوگ ہیں کہ صرف اس ضد کی وجہ سے کہ ہمارے خاندان کے نہیں انکار کر گئے بی سمجھترو بھی انفسهم من یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله على من یشاء من عباده انکار کرتے کیوں تھے آگے کی آیت میں اس کا جواب ہے اس لیے انکار کرتے تھے کہ انہوں نے تو اپنے خاندان کو بانٹ رکھا تھا اپنے قبیلوں کو کہ فلاں قبیلہ ہے حکومت کرنے والا فلاں قبیلہ ہے امامت کرنے والا اور فلاں خاندان ہے جس کے اندر انبیاء آئیں گے اپنے خاندانوں میں بھی یہودیوں نے تو پھر دوسرے خاندان میں کوئی نبی آئے اس کو وہ کہاں تسلیم کرتے تھے صرف اس زد کی وجہ سے کہ پروردگار وہی کو بھیج دیتا ہے اور کتاب نازل کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اور جس پر ہم چاہتے ہیں اس پر نہیں بھیجتا ہے اس زد کی وجہ سے انکار کر گئے سما کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں بیچ ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو اور وہ کیا چیز ہے یکفروا بیما انضل اللہ کہ وہ انکار کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی اس ضد کی وجہ سے بغیا اس ضد کی وجہ سے بن فضل ہی کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے کتاب کو وہی کو معیّیہ شاہ میں نے عبادی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بے شک وہ ہمارے خاندان کا ہو نہ ہو اللہ چاہتا اس پر بھیج دیتا ہے ایسا ہم نہیں مانیں گے فبا بغضب غذب اللہ غضب تو وہ لوٹے اور میں نے کل ترجمہ کیا وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے اعلیٰ غضب غضب والا ہے غضب ایک سو کتاب کا انکار اور اوپر سے جو دلیل پیش کی وہ انتہائی بھونڈی کہ کیوں نہیں مانتے کا صرف اس لیے نہیں مانتے کہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس پر وہی بھیج دیتا ہے جس پر ہم چاہتے ہیں اس پر کیوں نہیں بھیجتا ہے وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے ہم اپنا چہرہ کہاں دیکھیں ان آیات کی روشنی میں کہ صرف اس لیے انکار کہ فلاں مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں فلاں خاندان کا مولوی بیان کر رہا ہے اس لیے مجھے قبول نہیں ہے اس کی بات ہمارے خاندان کا ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بیان کرے گا تو اس کو مان لیں گے چلو خاندان تو چل جاتا ہے حق بات کہہ رہا ہے لیکن ہماری جماعت کا بندہ نہیں ہے اس لیے ہمارے حلق سے نہیں اتر رہی ہے بات بالکل درست ہے لیکن ہماری جماعت کا بندہ نہیں اس لیے اس بات کی برائی بیان کرنی ہے بالکل یہی حال ہو جائے گا پھر ہمارا جو یہودیوں کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی قَالُوا محمن بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر نازل ہوئی ہے کہتے ہو ہم سے کہ اب جو اللہ کی باتیں ہیں اللہ کا کلام ہے جو اس نے نازل کیا اس کو مانو یہ کہتے ہاں مانتے مگر اس کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا جو تم پر نازل ہوا اس کو ہم نہیں مانتے وہ یک فرون اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ان پر نازل ہوا اس کو تو مانتے ہیں اور جو دوسروں پر نازل ہوا اس کو نہیں مانتے ہیں بے شمار لوگ آج دنیا بھر کے اندر قرآن کو کیوں نہیں مانتے کہتے ہیں مسلمانوں کی کتاب ہے ہمارا اس سے کیا تعلق ہے کیا مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری کتاب ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے صرف اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے اس لیے انکار کرتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جب اس طرح کرتے ہیں قرآن کا انکار کرتے ہیں تو وہ قرآن ہی کا نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی کتابوں کا بھی انکار کرتے ہیں اور یہ بات صرف یہودیوں کی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مذاہب کے تمام لوگوں کی باتیں وجہ تحقیق کرنے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ کسی بھی ایسے مذہب میں جو پرانا ہو یہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ اس مذہب میں بھی قرآن پاک کا تعارف موجود ہے اور پیمبر آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف موجود ہے یہ ایک حیرت ناک بات ہے بظاہر بہت عجیب سی لگتی ہے کہ یہ کیسا ہوگا جی چائنا کے اندر ایک مذہب ہے بہت پرانا ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے بے شک بالکل ملے گا بدھ مذہب میں ملے گا بدھا کو کہتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آخری پیمبر کا تعارف کرا رہے ہیں چار ہزار سال پہلے وداز لکھی گئی کیا اس میں بھی تعارف ہوگا بالکل ہوگا جب تورات اور انجیل میں ہوگا تو پھر ان میں کیوں نہیں ہوگا ضرور ہوگا اور جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے مسلمانوں کی کتاب ہے تو جو آخری پیمبر کا تعارف ان کی کتابوں میں تھا اور قرآن کا تعارف تھا تو جب قرآن کو نہیں مانا تو گویا اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانا میں نے عرض کیا تھا کہ جب مصدق یہ مفعول کا سیگاجیکٹ اور مصدق یہ اس میں فائل کا سیگا تصدیق کرنے والی چیز کو انکار نہیں مانا تو اس کا بھی انکار کر دیا جس کی تصدیق کی جا رہی تھی اس لحاظ سے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میں دنیا کا کوئی مذہب والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہوں اگر اپنے مذہب پر عمل کرتا تو آخری پیمبر کو کیوں نہیں مانتا اللہ کی اس کتاب کو کیوں نہیں مانتا ہے یا تو یہ ثابت کر کہ تیرے مذہب میں اس کا ذکر نہیں ہے اگر ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں مانتا ہے میں نے کہا پرانے مذہب جنہوں نے پہلے بیان کیا آپ نئے کا پوچھ لیجئے گا گرنتھ صاحب میں بار بار قرآن کا تذکرہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے گرو نانک جی حج کرنے گئے تھے اس کے لیے کہاوت بھی گھڑتے ہیں کہ بیت اللہ ان کے لیے گھوم گیا تھا تو آپ ان سے پوچھئے کہ جب آپ کے گرو حج کرنے گئے تھے آپ کیوں نہیں گئے وہاں یہ بھی موجود ہے کہ ان کے پاس لوٹا اور مسلح تھا لوٹا تو وضو کرنے کے لیے ہوتا ہے اور مسلح تو نماز پڑھنے کے لیے ہوتا ہے آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے آپ کیوں نہیں وضو کرتے صرف اس ضد کی وجہ سے کہ یہ کام مسلمان کرتے اس لیے ہم نہیں کریں گے بالکل یہ یہودیوں کا اللہ نے ایک منظر پیش کیا اس کے اس منظر میں آپ پوری دنیا کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الحق حالانکہ وہی تو برحق ہے مَعَهُمْ اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے یہ تحقیقی جواب ہوا جب کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے یہ مسلمانوں کی کتاب ہے اپنی کتابوں کو مانتے ہیں تو تحقیقی جواب یہ ہے کہ یقینی طور پر تم میں سے کوئی بھی اپنی کتاب کو نہیں مانتا ہے اگر اپنی کتاب کو مانتا تو قرآن کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا یہ تحقیقی جواب ہے اب الزامی جواب الزامی جواب کہ اچھا اپنی کتابوں کو مان لیا پکا مانا تو ذرا اپنا چہرہ بھی دکھاؤ کیسے کیسے مانا فلیمت ابتل نمبیا اللہ قبل ذرا جواب دیجیے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے کیا تورات میں لکھا ہوا تھا نبیوں کو قتل کرنا کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو کہ تم نے حضرت یحییٰ کو قتل کروایا اور ایک ایک دن کے اندر کئی کئی نبیوں کو قتل کیا بعض روایتوں میں تو کہا گیا ستر نبیوں کو اگر اس کو مان لیا جائے کہ ایک دن میں ستر انبیاء کو قتل کیا تم نے اردو والا ہیں چھاچ کو بولا چھلنی ستر سوراخ والی کچھ تو شرم کرو تمہیں تورات پر کہتے ہو ایمان ہے اگر ایمان تھا تو انبیاء کو قتل کیوں کیا ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو ہم کہہ سکتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں سے تم کہتے ہو اپنی کتاب پر تمہیں ایمان ہے ذرا چہرہ دکھاؤ ہے کیسا داغدار ہے کیا کیا کام کیے تم نے کیا تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا یہ تعلیم تھی تمہاری کتاب کی وہ یقین ان کہیں گے ہماری کتاب کی یہ تعلیم نہیں تھی تو کہاں ہے ایمان اس پر وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر تم تم مت العجل من پھر بھی نے بنایا بچڑے کو کیا بنایا بس رہنے دو کیا بنایا کیا بنایا تھا خدا بنایا معبود بنایا ذکر نہیں کیا مفول پوشیدہ ہے من بعد ہی ان کے آنے کے بعد یا من بعد ہی ان کے دور پر جانے کے بعد وہ ان تم ظالم اور تم تھے ظالم یہ کچھ ایسے بدنما داغ ہیں یہودی تاریخ کے کہ جب بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے پارسا ہم بڑے نیک تو فوراً قرآن کہتا ہے اچھا دیکھو ذرا بڑی نیکی ہے یہ بچڑے کے پجاری بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں وَإِذَا حض نامی سافا فَوْقَكُمُ تو اور اس واقعے کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر تور کو اور ہم نے کہا کہ پکڑو جو ہم ہم نے تم کو دیا بے قوت ان طاقت کے ساتھ وسمعو اور سنو قالو سمعنا وعصینا تو تم نے کہا سنا اور نافرمانی کی یہ ہے تمہارا تورات پر ایمان تور لا کر تمہارے سروں پر رکھا تب تک تم نے نہیں مانا اور جب لگا کہ تور گرے گا پہاڑ تو کہنے لگے اچھا مانتے ہیں وہ اور نافرمانی کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ایک یہ کہ زبان سے کہتے تھے کہ مانا لیکن دل میں یہ پہلے سے یقین تھا کہ اس وقت میں جان چھڑاؤ کسی طرح بعد میں کون مانے گا کس نے مانا کون کچھ اسی طرح تور کو تو ہٹاؤ اور یا یہ ہے کہ اس وقت میں دل سے بھی کہا اور زبان سے بھی کہا سمعنا ہم نے سن لیا لیکن بعد میں اس کا انکار کر گئے یا تیسرا مانا اس وقت بھی کہا ہم نے مانا اور سنا اب بھی کہتے ہو ہم نے مانا بھی اور ہم نے سنا بھی لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہو تو انکار کر دیتے ہو وہ اش فی کلو بھی اجلا بھی اور بچڑا تو تمہارے دل میں ہی اتر گیا تھا وہ اشریبو اور پلایا گیا ان کو فی کلو بھی ان کے دلوں میں الجلا بچڑا اور بچڑے کو کہا گیا حب العجل اصل میں بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلائی گئی ان کو پلایا گیا اتنا کافی تھا مزید تاکید کے لیے کہا بچڑا تو تمہارے دل کی رگ رگ میں پیوست ہو گیا تھا اس کی محبت اتر گئی تھی یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو جرا کر کے سمندر میں بہا دیا تو تب بھی کہتے تھے یار ٹھیک ہے جل گیا یہ تو پتا چل گیا خدا نہیں لیکن بہ بے کیوں کرتا تھا چکر کیا تھا آئے گا آگے سورہ آراف میں وہاں عرض کریں گے کہ اس میں کوئی ایسی کاریگری تھی یا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی چیز ڈالی تھی جس کی وجہ سے اس میں آواز آتی تھی بین بین بس اس انوکھی چیز کو دیکھا کہ یہ بے بے کیوں کرتا ہے سونے کا بچڑا بنا اور بے بے کر رہا ہے اس کی وجہ سے کہنے لگے ہاضا و علاحکم موسا یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسا علیہ السلام کا خدا ہے نسی موسا موسا علیہ السلام بھول کے تور پر جا کے تلاش کر رہے ہیں خدا تو یہ بیٹھا ہے سامنے اشری بو فی کلو بہم اور پلایا گیا کلو بہم ان کے دلوں میں العجلہ بچڑے کو کہنا تھا بچڑے کی محبت کو کہا بچڑا ہے وہ تو بچڑا پورا ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا جا کے کیوں بھی کفرہم ان کے کفر کرنے کی جب کفر کرتا ہے انسان پھر انہی بھول بھلائیوں میں مبتلا ہوتا ہے پھر ایسے گندے کام کرتا ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کے بقول کہ جو اس کو نہیں مانتا کہتا ہے اب تو بندروں کو بھی مانے گا اب تو کتوں اور خنزیروں کو بھی مانے گا جانوروں کا پیشاب بھی پیئے گا یہ سزا ملتی ہے اس مالک کو نہ ماننے کی بھی کفر ان کے کفر کی وجہ سے بچڑا ان کے دلوں میں اتارا گیا مایامر کم میں نے جو کل عرض کیا تھا نا کہ یہ مصر میں رہتے تھے جہاں قبطی رہتے تھے اور قبطی جانوروں کے پجاری تھے ان کے ساتھ رہنے کا یہ اثر ہوا کہ ان کے ذہن میں بھی بچڑے اور گایوں کے تقدس کا ذہن بن گیا اور جو بچڑے نے بے بے کرنا شروع کیا تو تقدس کا ذہن پہلے سے کے بعد بالکل پتہ چل گئی استغفر اللہ قل بئس ما یامرکم به ایمانکم او سبحان اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارا ایمان تمہیں انہی کاموں کا حکم دیتا ہے تو رات میں یہی تمہارے لیے تعلیم ہے خدا نے نوز باللہ حالانکہ بالکل نہیں ہے تو بڑا برا ہے بھی سما بہت برا ہے یا امر حکم بھی ایمان حکم بہت بری ہے وہ چیز جس کا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو اور حقیقی بات یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو بعض باتیں بڑے موقع پر فٹ آتی ہیں کہتے ہیں نا سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی یہ ساری برائیاں کی ہم تو کہتے ہیں لاکھ چوہے کھا کر کے تب بھی چلے تو تب بھی کام بن جائیں بشرطے کہ واقعی توبہ کر کے حج کو چلے اتنی برائیاں ساری کی ساری مگر اس کے باوجود یہودیوں کا خیال کیا تھا کہ ہم تو بخشے بخشائے اور خاندانی جنتی ہیں خاندانی جنتی نبیوں کی اولاد ولیوں کی اولاد ہم نہیں جائیں گے جنت میں کون جائے گا اس آیت کے آئینے میں ہم چہرہ دیکھ سکتے ہیں اپنا کہ ہم میں بھی ایسے بدبخت ہیں کہ جو کتنے گناہ کر کے بلکہ شرک اور کفر کر کے بھی سمجھتے ہیں جی ہم تو مسلمانوں کی لسٹ میں ہیں ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جنت ہماری وراثت ہے اور ہم ہی جائیں گے جنت میں کوئی دوسرا نہیں جا سکتا ہے عیسائیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ عیسائی ہی جائیں گے جنت میں کوئی دوسرا نہیں جا سکتا آ رہا ہے بس اگلے صفحے کے اوپر یہودیوں نے کہا صرف یہودی جائیں گے عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی جائیں گے پروردگار نے فرمایا سبحان اللہ اگر تم بخشے بخشائے اور چلتے پھرتے جنتی ہو تو ادھر کر کیا رہے ہو جو جنت میں مگر جنت میں جانے کا ذریعہ تو موت ہے پہلے مرو جب مرو گے تو جنت میں جاؤ گے کرو تمنا کہ خدا ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں لیکن کبھی یہودی موت کی تمنا نہیں کرے گا قل ان الدار الاخرہ آپ فرما دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصتاً خالص کیا ہوا کوئی دوسرا نہیں جائے گا بس تم من دون الناس تمام لوگوں کے سوا فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو کرو موت کی تمنا تاکہ جلدی جلدی چلے جو جنت میں اور سنو ہم بتاتے ہیں کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بالکل نہیں موت کی ولا یہ تمنّ اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی آبادن کبھی بھی کیوں نہیں تمنا کریں گے زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں اور ہم چلتے پھرتے جنتی ہیں لیکن اندر سے ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے کرتوت کیسے کالے ہیں یہ ان کو یقین ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مرتے ہی سیدھا جائیں گے جہنم میں بما قدمت تعیدیم ان کاموں کی وجہ سے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو النَّاسِ عَلَى حَيَا یہ موت کی تمنا کریں گے وَلَتَجِدَنَّ آپ ضرور بے ضرور پائیں گے ان کو الناس اس میں تفضیل لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی علا حیا زندہ رہنے پر یہ تو سب سے زیادہ زندہ رہنے کی تمنا کرتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ باقی لوگوں سے زیادہ تو کرتے ہی ہیں ان مشرقوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کہ جن کا آخرت پر اور قیامت پر اور جنت اور جہنم پر ایمان ہی نہیں ہے وہ من ندی اور وہ ان لوگوں سے بھی زیادہ جینے کی تمنا اور جینے کی لالچ کرتے ہیں جو شرک کر جنہوں نے شرک کیا جو مشرک ہیں کتنی تمنا کرتے ہیں یود احدہم چاہتا ہے احدہم ان میں سے ہر کوئی یود محبت کرتا ہے احدہم ان میں سے ہر کوئی کیا تمنا کرتا ہے لو یعمر الف سنہ یہ مفعول بھی ہے لو یعمر تو لو کیا بنے گا یاد رکھیے لو تین معنی کے لیے آتا ہے ایک لو شرطیا ہوتا ہے اس کے معنی اگر ہوتے ہیں ماضی میں اگر آپ دوائی کھا لیتے تو آپ بیمار نہ ہوتے لو تک دوا لما لماماری اگر آپ نے دوائی پی ہوتی تو آپ بیمار نہ ہوتے لو شرطیا اور کبھی لو تمنا کے لیے ہوتا ہے لو کانو یا لمون کاش کے یہ جان لیتے پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے کاش کے اور ایک لو مصدر کے لیے ہوتا ہے حروف مصدریہ میں سے ہے تو یہ ماں باپ کو مصدر بناتا ہے یہاں پر بھی لو مصدر کے معنی میں کیجئے ان کے معنی میں تو لیکن لو عمل نہیں کرتا اس لیے ہم پیش رہا اب اس کو اس کا یودو کا فائل بنائیے وہ مفول بنائیے چاہتا ہے ان میں سے ہر کوئی کیا چاہتا ہے کہ عمر دی جائے اس کو الفسن دن ایک ہزار سال یہ جنتی ہیں جنت کی تمنا کریں گے یہ تو ایک ایک ہزار سال جینا چاہتے ہیں اور فرض کرو ایک ہزار سال کسی کو زندگی مل گئی تو یہ ایک ہزار سال زندگی مل جانا کیا جنت کی گارنٹی ہے اس سے انسان جنت میں چلا جائے گا وما ہوا بے مزحذیم الزاب وما ہوا اور نہیں ہے وہ کون آح ان میں سے ہر کوئی بے من العذاب بچا نہیں ہے ان میں سے ہر کوئی ایسا کہ بچانے والی ہو اس کو من العذاب عذاب سے کیا چیز بچانے والی ہو اس کا فائل آیا ان پر یہ کہ اس کو زیادہ عمر دی جائے زیادہ عمر دیا جانا تو انسان کو جہنم سے بچانے کی ضامن نہیں ہے بلکہ گناہ گار جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنا زیادہ گناہ کرے گا اتنا زیادہ جہنم کا مستحق ہوگا نہ کہ جنت کا مستحق ہوگا واللہ بصیر بما یعملون اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی ہے کیا راز بیان کیے قرآن کریم نے یہودیوں کے اور ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہم میں سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی ہم تو جنتی ہیں کیوں جنتی ہیں کہتے ہیں جی ہمارا مسلمانوں کی لسٹ میں نام ہے لسٹ میں نام ہونے سے کچھ نہیں ہے وہ بنیادی تقاضے جو دین کے ہیں اگر اس کا انکار کر رہا ہے اس کو نہیں مان رہا ہے نام کچھ بھی رکھنے سے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا اور اگر مانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا کے لیے تو جہنم میں جانا پڑے گا بے شک کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا مگر کتنی سزا اس روایت پر غور کیجئے جس میں ایک نماز کو قضا کر کے پڑھنے کی سزا بھی اسی سال سے زیادہ بیان ہوئی بلکہ اسی ہزار سال سے زیادہ ایک حقب اور اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ایک نماز کو چھوڑنے سے اتنی سزا تو جس نے کوئی نماز پڑھی نہیں سبحان اللہ اور وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو چلتا پھرتا جنتی ہوں اللہ یہ کہ اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے اللہ یہ کہ بندہ توبہ کرے اور توبہ کا دروازہ تو ہر وقت میں کھلا ہے غیر غیر یہاں تک کہ گھر گھرے لگے موت کے تب تک موت کے جھٹکے لگنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ان کی برائی سنیں یہ کہتے ہیں کہ کتاب اگر ہماری ہوتی تو ہم مان لیتے لیکن کتاب نازل ہوئی دوسرے خاندان میں دوسرے خاندان کے آدمی پر اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں اللہ نے فرمایا اس سے بھی آگے بڑھو یہ تو کہتے ہیں کہ جس فرشتے کو ہم چاہتے ہیں اگر وہ فرشتہ لاتا تو مان لیتے لیکن جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ لاتا ہے اس لیے ہمیں مانیں گے گویا ترقی ہوئی پہلے کہا جس انسان پر نازل ہوئی اس انسان کو ہم پسند نہیں کرتے اس لیے ہم کتاب کو نہیں مانتے کہنے لگے نہیں فرشتوں میں بھی تقسیم کر رکھی ہے کچھ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں اور کچھ کو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جن کو کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے اگر وہ فرشتے کتاب لائیں گے تو یہ نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے کہتے ہیں یہ تو جبرائیل لے کر آیا پرانی لڑائی ہے ہمارے ہماری اور اس کی آج تک ہم پر جتنے عذاب آئے ان سب عذابوں کا پیغام لے کر کے جبرائیل ہی آئے بندر بنو خنزیر بنو پیغام لے کر کون آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور یا عذاب لے کر کے ہمارے اوپر جبرائیل آئے اس لیے چونکہ اس قرآن کو جبرائیل لے کر آتے ہیں اس لیے ہم نہیں مانیں گے کافر کس کی مانیں گے کہا اگر میکائل لے کر آ جائیں تو مان لیں گے کیوں اس لیے کہ میکائل کے لیے ہے کہ وہ بارش کا انتظام کرتے ہیں سر سبزی اور شادابی کا انتظام کرتے ہیں تو جو ہم کو نعمتیں ملی منا اور سلوا جیسی چیزیں ملی وہ میکائل کے ذریعے سے ملی تھیں اس لیے میکائل لے کر آئیں تو مان لیں گے جبرائیل لائیں تو پھر نہیں مانیں گے فلاں مولوی بیان کرے گا تو مان لوں گا اگر دوسرا مولوی بیان کرے اور قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کریں مگر میری جماعت کا نہیں ہے اس لیے میں نہیں مانتا ہوں امت بھی انہی چیزوں میں آج بٹ رہی ہے بے شمار جماعتوں کا آپ حال دیکھ لیں وہ صرف کیوں نہیں مانتے کہتے ہماری جماعت کا تو بزرگ نہیں لگتا یہ صرف میں نے پیچھے رب کے لیے بات عرض کی یہ صرف ہوائی بات نہیں ایسا گراؤنڈ پر ہوا حدیث میں موجود ہے ابن سوریا اور اس کا نام زیادہ تر باپ کے نام کے ساتھ آتا ہے سواد کے ساتھ ابن سوریا اس کا نام کیا تھا عبداللہ ابن سوریا اس کے لیے دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ تمہارے نبی کے اوپر جو فرشتہ آتا ہے وہی لے کر اس کا نام کیا ہے انہوں نے کہا اس کا نام جبرائی تو ہو ہو پھر تو بالکل نہیں مانیں گے اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں اس نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ پر کون سا فرشتہ وہی لاتا ہے آپ نے فرمایا جبرائیل اس نے کہا تو بالکل نہیں ماننا ہے کہا کیوں کہا اس کے ساتھ ہماری پرانی لڑائی ہے اس کو کیسے ہم مان سکتے ہیں گلمن کا نادو والی جبریل پروردگار نے جواب دیا قل آپ فرما دیجئے من کا نادو جو دشمن ہے لجبریلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ چار قراتوں کے ساتھ ہے ایک جبری جبریل آپ کے سامنے ہے اور دوسری قرات جبرائیل بھی ہے چار ہے کل لجبریلا جو دشمن ہے جبریل کا اس سے کہہ دیجئے جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں لاتے ہیں اللہ کی طرف سے لاتے ہیں اور لاتے کیا ہے دیکھو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بے شک وہ نازل کرتے ہیں اس قرآن کو آپ کے دل کے اوپر بھی اللَّهِ اللہ اللہ کے حکم سے قرآن آپ کے دل پر نازل ہوا باقی کتابیں تختیوں میں آئیں وہ تو اللہ کے حکم سے اللہ کے قرآن کو لاتے اپنی طرف سے تو نہیں لاتے اور لاتے کیا چیز ہیں مصدق بین یدیہ اس چیز کی جو تصدیق کرنے والی ہے اس حال میں کہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے بین یدیہ ان کتابوں کی جو قرآن کے آگے موجود ہیں تورات انجیل اور زبور وَهُدَوْا ہداؤں لِلْمُؤْمِنِينَ اور اس حال میں کہ وہ قرآن ہدایت دینے والا ہے وہ بشرا اور اس حال میں کہ وہ قرآن بشرا خوشخبری دینے والا ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے اس میں کون سی برائی ہے جب جبرائیل اللہ کی طرف سے لاتے ہیں اللہ کے حکم سے لاتے ہیں اور پھر اس چیز کو لاتے ہیں جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے تو جبرائیل کون سی غلط چیز لے کر کے آگے کہ تم کہتے ہو جبرائیل لے آئے ہیں اس لیے نہیں مانیں گے اور سنو من کان عدو للہ جو دشمن ہے اللہ کا اللہ اکبر جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ کس کا دشمن ہے اصل میں اللہ کا دشمن ہے لیکن اللہ کا دشمن کہہ نہیں پاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ہم جبرائیل کے دشمن ہیں من کان عدو اللہ جو دشمن ہے اللہ کا وہ ملائی اور اس کے فرشتوں کا اور جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے وہ اس کے سارے رسولوں کا دشمن ہے وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے ایک رسول نہیں سارے رسول تم تو حضرت موس علیہ السلام کے بھی دشمن ہو اس لیے کہ یہی جبرائیل تو ان کے پاس لے کر کے وہی آئے تھے ان کے بھی تم دشمن ہو وہ جبریلا سارے فرشتوں کا دشمن اور خاص طور سے جو جبرائیل کا دشمن ہے اور میکائل کا دشمن ہے فی اللہ عدو تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے لل کافرین کافروں کا کافروں کا تذکرہ کہاں سے آ گیا جو فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرے اللہ کے ساتھ دشمنی کرے انبیاء کے ساتھ دشمنی کرے وہ بدترین قسم کا کافر ہے اور ایسے کافر کا اللہ دشمن ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو وہی لائی وہ وہی تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہدایت دینے والی ایمان والوں کے لیے خوشخبری دینے والی ہے اس میں کون سی بات ہے کہ حضرت جبرائیل سے تم دشمنی کرو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور دیکھیے آپ کے اوپر کیسی واضح آیتیں واضح حکام ہم نے نازل کیے ہیں اور ان احکام کا انکار فاسق لوگوں کے سوا کوئی نہیں کرتا یہ فاسق ہیں اس لیے انکار کر رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقینا نازل کی ہم نے آپ کی جانب آیات بینات واضح نشانیاں واضح آیتیں وما ومایق بها اور نہیں انکار کرتا ہے اس کا کوئی الا الفاسقون مگر فاسق لوگ اور میں کل عرض کر چکا کہ فاسق کا ایک معنی تو وہ ہے جو آج ایک محاورہ بنا ایک اصطلاح بن گئی کہ فاسق کون ہے جو کفر کی حد تک تو نہیں پہنچا ہے مگر کل کھلا گناہ کرتا ہے اعلانیہ سنتوں کو ذبح کرتا ہے یہ فاسق ہے ایسے آدمی سے اذان نہیں پڑھوائی جائے گی ایسے آدمی سے اقامت نہیں کہلوائی جائے گی ایسا آدمی اگر ہمارے عدالت میں گواہی دینے آئے دھکے مار کر باہر نکالا جائے گا اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی کتنے لوگ اذان بھی دے رہے ہیں کام سے بھی کہہ رہے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے فاسق جو کھلم کھلا گنا کرے اعلانیہ گنا کرے لیکن اس وقت میں فاسق سے کیا مراد تھی اخلاق کا گھٹیا کردار کا گھٹیا کمینہ حرکتیں کرنے والا معاشرے کا بدتر انسان وما یکفر الفاسقون ان آیتوں کا انکار وہی لوگ کر رہے ہیں جو پہلے سے معاشرے میں بدنام لوگ تھے جو پہلے سے معاشرے میں گھٹیا لوگ تھے وہ انکار کرتے ہیں جو بلند پایا انسان تھے وہ اس کا انکار نہیں کرتے اب عهدا نبذه فريق منهم آج اگر انکار کر رہے ہیں قرآن کا تو کون سی نئی بات ہے کیا اس سے پہلے نہیں کر چکے ہیں ایسا جب جب بھی وعدہ کیا وعدہ خلافی کی اب کلما اور کیا یہ بات نہیں ہے کلما جب جب بھی آہدو انہوں نے عہد کیا آہدن کوئی بھی عہد کوئی بھی وعدہ نہ ہو پھینک دیا اس وعدے کو فریق منہم ان میں سے ایک جماعت نے بل اکثر ہم لا یؤمنون بلکہ اکثر تو ان میں سے ایمان ہی نہیں لائے وعدہ کیا اور وعدہ کر کے توڑ دیا یہ بھی ہوا لیکن اکثر تو پہلے سے ایمان نہیں لائے بس زبان سے کہتے رہے کہ ہم نے مانا دل سے انکار کرتے رہے اور ایک وعدہ کیا تھا جس کا انکار کیا اور میں نے عرض کیا کہ یہ وعدہ سارے انسانوں نے کیا ایک انسان نے نہیں سارے انسانوں نے یہودیوں نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور میرا جانا ہی بہتر ہے میں جاؤں گا پھر پروردگار تمہارے چچیرے بھائیوں میں ان کو اٹھائے گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا پھر ان کا ساتھ وہ جماعت دے گی جس کی تکبیر سے فاران کی چوٹیاں بھر جائیں گی فاران کی چوٹیوں ہل جائیں گی ان کی تکبیر سے جب وہ آئیں گے تو ان پر ایمان لانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامنے وعدہ کیا آخری پیمبر پر ایمان لانے کا اس کے بعد یکے بعد دیگرے جتنے انبیاء آتے گئے سب یہی کہتے ہوئے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہوئے گئے آج ساڑھے چودہ سو سال بیت گئے ہیں کوشش کر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے وہ تمام باتیں نکالی ہوں گی اور خود قرآن کہتا ہے نکالی ہیں مگر آج بھی جو بائبل میں موجود ہے اس کا کیا جواب دیں گے کہ میرا جانا ہی بہتر ہے اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر وہ نہیں آئے گا جو ابد تک تمہارے بیچ میں رہے گا کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور مراد ہو سکتا ہے آج کی بائبل میں موجود ہے کہ حضرت علیہ السلام آئے اور یہودی ان کے پاس آئے پوچھنے کے لیے کہ تم کون سے نبی ہو کیا تم بغیر باپ کے پیدا ہونے والے نبی ہو گویا ان کو انتظار تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا کوئی نبی آ رہا ہے انہوں نے کہا میں وہ نہیں ہوں بلکہ میں ان کی خوشخبری دینے والا ہوں کہ بس وہ آئے ہی چاہتے ہیں تو کہا اچھا تم وہ نہیں ہو تو پھر کیا تم وہ نبی ہو انہوں نے کہا میں وہ نبی بھی نہیں ہوں میں صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے والے نبی کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں تو میں وہ نبی بھی نہیں ہوں یہ وہ نبی کون ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس بات کو کسی دوسرے پر فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور میں نے عرض کیا کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں نے کیا اس لیے کہ وما من امت خلا خلافیہ نذیر کوئی دنیا کی جماعت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو اور جو بھی نبی آیا اس نے آخری پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اپنی اپنی قوم سے وعدہ لیا ولم کیا یہ بات نہیں کہ جب جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد تو پھینک ڈالا اس کو ایک جماعت نے ان میں سے بلکہ اکثر تو ان پر نہیں ایمان ہی نہیں لائے ولم رسول جب آئے رسول وہ رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کبھی کبھی تنوین عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے رسول اس کے اوپر تنوین تعظیم کے لیے ہے قرآن پاک میں یہ بات کئی جگہ ہے صرف ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے عظمت کے لیے رسول ایک زبردست رسول ایک عظیم الشان رسول ایک عظیم الشان پیمبر تو جب آئے ان کے پاس ایک زبردست رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق جو تصدیق کرنے والے تھے ان باتوں کی جو ان کے پاس تھیں جو تورات اور انجیل اور جو پرانے انبیاء کی باتیں ان کے پاس تھیں اس کی تصدیق کرتے تھے فریق من الذین الکتاب پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کس کو پھینکا کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کو پھینک دیا ورا ظہورہم اپنی پیٹ کے پیچھے اپنی پیٹ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب یا تو یہ مطلب ہے کہ کتاب کو کی باتوں کو سنی انسنی کر دی کتاب میں موجود ہے اور ساری باتیں فٹ ہو رہی ہیں اور بالکل صبح کی روشنی کی طرح یقین کے ساتھ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہی آخری پیمبر ہیں لیکن صرف کس لیے نہیں مانتے ہیں ہماری برادری کے نہیں اور کتاب کی اپنی کتاب کی ان باتوں کو ایسے جیسے کہیں سنی نہیں انہوں نے اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعہ تن چھپا دی کہ چونکہ انہوں نے تو کتاب مدون نہیں نہ کی ہوئی تھی اکٹھی نہیں تھی تو رات پڑا کوئی حصہ آ رہا ہے آگے صاحب کے پارے میں الگ الگ برقے کر کے رکھے ہوئے تھے تو رات کے تو جو مناسب سمجھا وہ ظاہر کر دیا جو مناسب سمجھا وہ چھپا دیا جب آخری پیمبر آئے تو ان باتوں کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا ورا ظہورہم پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ان کو چھپا ڈالا کَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ گویا کہ وہ ان باتوں کو جانتے ہی نہیں نہیں ہمیں تو نہیں معلوم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کاش کہ ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہر جگہ سمجھیں گے کیا کسی ایک مضمون کو مسلسل نہیں بیان کرتا رہتا اگر مسلسل بیان کرے گا انسان اٹھائیں گے پیچھے ان کے کچھ قبائل بیان کیے اور پھر یہ تقریباً ڈیڑھ رکو پورے کا پورا ان کو ایمان کی ترغیب دینے کے لیے ایمان کی دعوت دینے کے لیے انداز بدل کر کے اس پرانے دور کے قبائل نہیں بیان کیے بلکہ موجودہ تمہاری صورتحال کیا ہے اس کو بیان کیا کہ تم اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے ہو دیکھو کتاب تمہارے سامنے اور ساری باتیں تمہاری اس کتاب کی تو تمہیں معلوم تھی مگر اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے ہو ڈیڑھ رکو یہاں گزرا اب پھر لوٹ پیچھے کی طرف ہے اگر ایام تو پھر پرانی باتیں سنو کہتے نہیں جی ٹھیک ہے اس کتاب پر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہودی بھی تو ٹھیک ہے ہمارے نبی کو نہیں مانتے ایک نبی کو مانتے نا ایک نبی کے اعتبار سے مسلمان ہو گئے عیسائی ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے لیکن ایک نبی کو تو مانتے نا ایک نبی کے اعتبار سے مسلمان ہو گئے اور ایسے بھی بدبخت آپ کو ملیں گے کہیں جی فلانا آدمی پورے قرآن کو نہیں مانتا مگر کچھ آیتوں کو مانتا ہے تو کچھ آیتوں کا تو ایمان والا ہو گیا نا قرآن پاک اس کی تصریح کرتا ہے جس نے ایک نبی کا انکار کیا اس نے سارے نبیوں کا انکار کیا ایک نبی کا منکر سارے نبیوں کا منکر قرآن کی ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر ایک آیت کو نہ ماننے والا گویا پورے قرآن کو نہ ماننے والا ہے انہوں نے انبیاء کرام کا کس طرح انکار کیا پچھلے دور کی باتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں وارسا ہیں پاک صاف ہیں کہا سنو تمہارا کیا حال وہ تب تَتْلُ والا ملکی مُلْكِ مان و تب اور پیچھے پڑ گئے یہ اتباع کی انہوں نے پیچھے چلے یہ ماں اس چیز کے تتل الشیاطین جو شیطان تلاوت کرتے تھے اعلی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ان کے ملک میں یعنی ان کے دور حکومت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت یہودیوں کی تاریخ کا بلکہ ہم کہیں گے ایمان والوں کی تاریخ کا جو ایمان لار تھے وہ ایمان والے ہی تھے زبردست سنہرا دور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی اللہ کی وہی نازل ہوتی تھی اور ان کے پاس بھی اللہ کے احکام آتے تھے اور ان کے زمانہ میں تورات موجود تھی مگر یہودیوں کا حال کیا تھا کہ اس زمانے میں شیاطین یعنی جنات اور انسان ملے جلے رہتے تھے تو یہودی علماء اور یہودی درویش اور یہودی بزرگ بجائے اپنی مذہبی کتاب کو پڑھنے کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دین کی باتیں سیکھنے کے انہوں نے دیکھا موقع غنیمت ہے شیطان اور انسان ملے ہوئے رہتے ہیں ایسے موقع پر ہم کچھ شیطانوں سے سیکھ لیتے ہیں اس لیے کہ تورات تو ہمارے پاس ہی ہے اور سلیمان علیہ السلام سے پھر سیکھ لیں گے اور پچھلے نبیوں سے سیکھا ہوا ہے شیطانوں سے سیکھ لیں اس لیے کہ دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے تو اس دور میں شیطانوں سے سیکھتے تھے اور کیا سیکھتے تھے جادو اور جنتر کی باتیں سیکھتے تھے شیاطین انسانوں کو جادو سکھاتے تھے اور جادو ہے کیا ہے یہ بھی شیطانوں سے مدد مانگنے کا ایک طریقہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے کا ایک طریقہ یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارشادات کو چھوڑ کر شیاطین سے جادو جنتر سیکھتے تھے اور سیکھتے نہیں بلکہ قرآن کریم کہتا ہے ماتت الشیاطین جو کچھ شیطان تلاوت کرتے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے جادو جنتر کے پیچھے پڑے اور وہ سیکھا شیطانوں سے جادو سیکھا اور بعد میں اس جادو کو پھیلایا اور پھر لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ نوز باللہ یہ جادو ہم کو کس نے سکھایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور یہ مشہور کیا کہ ان کی حکومت اللہ کی قدرت سے نہیں چل رہی تھی بلکہ جادو کے زور پر چلتی تھی اور سارا نظام ان کی انگوٹھی میں تھا آج بھی بے شمار پاگل آپ کو دنیا میں مل جائیں گے نقش سلیمانی اور کیا کیا دکھاتے ہوئے گویا یہ تاثر دیتے ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ہی کیا کرتے تھے اور ان کی حکومت جادو سے چلتی تھی اللہ اکبر قرآن پاک نے کیسے برات کا اظہار کیا وہ میں آج سلیمان اور کفر نہیں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی نبی کے لیے یہ کہنا کہ اس نے کفر نہیں کیا نبی تو توحید کی ایمان کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں یہ صرف اس پس منظر میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سکھایا اور وہ جادو کرتے تھے کا بدبختو جادو تو کفر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے کفر کی بات کر سکتے تھے ولیکن شیاطین کفروا لیکن کفر تو شیطان کرتے تھے لیکن شیاطین کفرو انہوں نے کفر کیا جو المون وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو وما انزل على وماروت ساری دنیا میں یہودیوں کا یہی حال تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جو فلسطین اور شام اور اردن کے علاقے میں یہودی تھے وہ بھی جادو سیکھتے تھے اور کچھ یہودی جو عراق میں اور بابل میں رہتے تھے اس علاقے میں جن کو بخت نصر گرفتار کر کے لایا تھا انشاءاللہ وہ آگے آئے گا وہ کیا کام کرتے تھے کہا وہ بھی جادو سیکھتے تھے مگر وہاں جادو کس سے سیکھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو انسان اور جنات ملے جلے رہتے تھے تو انہوں نے تو جنات سے سیکھا انہوں نے کس سے سیکھا جادو وہاں ایک دوسرا مسئلہ پیش آیا پروردگار نے یہ آیت مشکلات قرآن میں سے ہے لیکن جو جمہور کی تفسیر اور مطلب ہے بس میں وہی عرض کرتا ہوں پروردگار نے انسانوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا جب بھی کوئی نبی نبی بن کر آیا تو قوم نے یہی کہا کہ تو تو ہماری طرح انسان ہے تو تو بشر ہے تو کیسے نبی ہو سکتا ہے نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے پروردگار نے اس کا جواب دینے کے لیے کہ نبوت کا کام صرف انسان ہی انجام دے سکتا ہے انسان کی تعلیم کے لیے انسان ہی نبی بن کر آ سکتا ہے فرشتہ نہیں آ سکتا دو فرشتوں کو بابل شہر میں بھیجا ہاروت اور ماروت نام کے اور ان کے ذمے کوئی بہت لمبا چوڑا دعوت کا کام نہیں لگایا سارے کا سارا صرف اتنا کام کے لوگوں کو بتاؤ کہ جادو مت کرو وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ جادو مت کرو اس علاقے میں یہودی بھی رہتے تھے اور غیر یہودی بھی مگر اصل شرارتی قوم یہودی تھی یہودیوں نے جب سنا کہ جادو مت کرو تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے کچھ سیکھا جا سکتا ہے تو ایک ایک یہودی ان کے پاس جاتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو جادو مت کرو جادو کیا چیز ہے تو وہ سناتے تھے کہ اس طرح اس طرح شیاطین سے مدد لینا اور کفر و شرک کرنے سے جادو ہوتا ہے یہ تم مت کرو اب وہ مت کرو تو, تو بھول جاتے تھے لیکن اس طرح اس طرح کرنے سے جادو ہوتا اس کو سیکھتے تھے ہاروت اور ماروت سے یہ چیزیں سیکھتے تھے دو فرشتوں سے جادو کرنے اور جو کہا جاتا تھا کہ جادو مت کرو گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کریں گے مگر یہ ساری باتیں ان سے کرتے تھے صرف جادو سیکھنے کے لیے اب آیت کا ترجمہ کیجیے وت بہو اور وہ پیچھے پڑ گئے ماتت الشیاتی جو شیطان تلاوت کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں اسی کے ساتھ جوڑی آپ نیچے کو أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اور یہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو اتاری گئی تھی عَلَى ملا کئی دو فرشتوں پر بھی بابلا بابل میں اور معروف ان کی طرف بہت سارے قصے کہانیاں منسوب ہیں میں ان سب کو حذف کرتا ہوں صرف اس بنیاد پر کہ قرآن پاک نے فرشتوں کے لیے کہہ دیا لا یعصون اللہ ما امرہم جو اللہ حکم دیتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تو یہ جو لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے جادو نہیں سکھاتے تھے لوگ مکاری سے سیکھ لیتے تھے اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو حتہ یقولا یہاں تک کہ وہ کہتے تھے انما نحن فطر بے شک ہم تو آزمائش ہیں فلا تکفر تو کفر مت کر ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں ہم تمہیں منع کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم تمہیں بتاتے ہیں ایسا ایسا کرنے سے جادو ہوتا ہے اور جادو کفر ہے تو کفر مت کر مگر لوگ پھر بھی سیکھ لیتے تھے کہ اچھا ایسا ایسا کرنے سے جادو ہوتا ہے اس کو سیکھتے تھے اور فلا تکفر اس کو یاد نہیں رکھتے تھے دونوں جگہ کے یہودی شام کے یہودی بھی جادو جنتر کے پیچھے پڑے اور عراق اور ایران کے یہودی بابل کے یہودی بھی جادو جنتر کے پیچھے پڑے اس سوال کا جواب ہے کہ یہودی بڑے پڑھے لکھے ہیں فرمایا یہ پڑھے لکھے صرف جادو جنتر جانتے ہیں کچھ ہیں ٹوٹ کے یہ جانتے ہیں انسانوں کو میں لڑانے کے لیے شیاطین سے مدد لینے کے لیے یہ کچھ کفریہ کلمات جانتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں فیت مِنْهُمَا سوال یہ ہے کہ سیکھتے کیا تھے جادو میں جادو سے آج تک کوئی اچھا کام نہیں ہو سکا وما مایوف الساحر ہے وہ اور جب جادوگر ایمان والے کے مقابلے میں آتا ہے تو کامیاب بھی کبھی نہیں ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر جو کہتے ہیں کہ جادو سے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو اچھا کام بھی تو ہو سکتا تھا نا مطلب جادو کے ذریعے سے انسانوں میں محبت پیدا کر دیتے جادو کے ذریعے سے باطل کو شکست دے دی جاتی جادو کے ذریعے سے کفر کا توڑ کیا جاتا یہ بھی تو سیکھا جا سکتا تھا لیکن نہیں جس کام کی بنیاد برائی پر ہوتی ہے اس سے کبھی اچھی چیز سیکھی نہیں جا سکتی ہے یہ جو جادو سیکھتے تھے وہ کس لیے سیکھتے تھے وہ ہوں ما یو فرد خون بھی بین البرقی تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز یو فرد بھی جس کے ذریعے سے جدائی ڈالتے تھے بین المرء وضع انسان کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان سبحان اللہ بس جادو اس لیے تھا اس کی لڑکی اس کے ساتھ بگاؤ اس کی لڑکی اس کے ساتھ بگاؤ اور میاں اور بیوی کو آپس میں لڑاؤ صرف اس لیے جادو تھا اور وہ کیا تھے کچھ کفریہ کلمات شیاطین سے کچھ مدد اور آپس میں کچھ غلط فہمیاں ایسے ڈالتے تھے کہ میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے تھے لیکن یہاں پہنچ کر کے صرف اگر اتنا بیان قرآن کرتا تو انسان گھبرا جاتا کہ پھر تو اس کا مطلب کہ جتنے یہ جادوگر ہیں ان سے تو بچ کے رہنا پڑے گا یہ تو کم وقت کسی کو لڑا دیں گے یہ تو کم وقت کسی کو مروا دیں گے یہ تو کسی کی گردن اتروا دیں گے آپس میں لڑائی کرا کے پروردگار نے فرمایا نہ تھا وہ ہے جو تمہارا رب چاہتا ہے جادوگر لاکھ کوشش کرے وہ اس کی ایک کوشش ہے جس طرح کسی کے ہاتھ میں گن ہے اس سے وہ لوگوں کو مار سکتا ہے مگر مرے کا وہ جس کو اللہ چاہے گا ابھی آپ نے سنا نا گجر نگر پل کتنا اونچا ہے وہاں سے کوئی گرے تو بچ سکتا ہے ابھی بیچاری کوئی گری مگر نہیں مری اللہ نے نہیں چاہا قرآن پاک میں ہے کہ جو وقت متعین ہو گیا موت کے لیے وما من سے ولا يستقدمون اس سے کوئی پیچھے نہیں ہو سکتا اس سے کوئی آگے نہیں ہو سکتا ایک لمحے کے لیے پیچھے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو کوئی بچ نہیں سکے گا آگے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ موت نہ آئے اور اس سے پہلے بندہ مر جائے ایسا بھی نہیں ہوگا ایسے موقع ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو موت کے اخبار سب تھے مگر بندہ نہیں مرا ایٹی پرسینٹ جل گیا تھا مگر اس کے باوجود نہیں مرا اس لیے کہ اللہ نے نہیں چاہا مرنا جادو بھی ایک چیز ہے اس کے ذریعے سے انسانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے مگر پہنچے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا بِهِ اور نہیں ہے وہ کسی کو نقصان دینے والے بھی اس جادو کے ذریعے سے من احد کسی کو بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے وہ يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لیکن یہ تو دیکھو کہ سیکھتے کیا ہیں وہ يتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں ما يضرهم جو چیز ان کو نقصان دیتی ہے وما ينفعهم ولا ينفعهم اور جو ان کو نفع نہیں دیتی کوئی اور نفع کی چیز بھی تو سیکھ سکتے تھے مگر نہیں نقصان ہی کی چیز سیکھتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا اشْتَرَاهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ حالانکہ وہ یقیناً جانتے ہیں ان کو کوئی اس میں شبہ نہیں جس طرح آج بہت سارے مسلمانوں کی لسٹ والے جادو سیکھتے اور جادو کرتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ جادو کفر ہے اور سوائے کفر کے جادو ہو نہیں سکتا اور جادوگر کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی مگر پھر بھی کر رہے ہیں ایسا اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے وہ عَلِمُوا عالم ہوں اور یقین انہوں نے جان لیا لا ضرور بزور من اشترا ہوں جس نے اس کو خریدا جادو کو خریدا جادو کو سیکھا مادہ ہوں فلنا خیر من خلاق خلاق نہیں ہے اس کے آخرت میں من کوئی حصہ جس نے جادو سیکھا اور جس نے جادو خریدا اور جادو کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ موقع بڑی تفصیل کا تعلیم ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے جادو کی آٹھ قسمیں بیان کی ہیں اتنی تفصیل اس مختصر وقت میں ہم نے تو پارا پورا بھی کرنا ہے عرض نہیں کی جا سکتی بس مختصر اتنا عرض کرتا ہوں شیاطین کے ذریعے سے مدد حاصل کر کے جو جادو کے کلمات سیکھے جاتے ہیں سیکھنا ہی کفر ہے من اطاع الرافن فقد کفر بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سیکھنا ہی کفر ہے اور شیاطین سے مدد کے لیے نہیں مدد کرتے ہوئے نہیں بلکہ اچھے کلمات کو جوڑ توڑ ایسا کر کے تاکہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے اس لیے سیکھنا بے شک کلمات بظاہر اچھے ہی ہوں ان سے اگر کوئی سیکھتا ہے تو یہ بھی گناہ عظیم ہے گناہ کبیرہ ہے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے لیکن اگر کوئی صرف ان کلمات کو سیکھتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دیے گئے اور وہ اور زیادہ بزرگوں کے اقوال سے کہ یہ آیت پڑھنے سے اس طرح جادو کا توڑ ہو سکتا ہے نظر کا توڑ ہو سکتا ہے اس کا توڑ ہو سکتا ہے صرف توڑ کے لیے سیکھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ نیکی کا کام اور وہ سب قرآن پاک کے اندر موجود ہے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے تو توڑ ہو جاتا ہے وما ہم بھی دور جب اللہ کے حکم کے سوا وہ نقصان کسی کو دے ہی نہیں سکتے تو اللہ سے مدد مانگیں گے اللہ کے کلام کو پڑھیں گے اللہ چاہے گا نفع ہوگا آپ کہیں گے فنا آدمی پر جادو تھا مگر میں پڑھتا رہا وہ پھر بھی مر گیا تو ہم کہیں گے یہ ایسا ہی ہے کہ فلاں بندہ بیمار ہوا تھا ڈاکٹر سب دوائی دیتے رہے وہ پھر بھی مر گیا اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا اس کے لیے مرنا لکھا تھا أَنَّهُمْ آمَنُوا ولا شروا به انفسهم اور کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں بیچ ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بیچا اور جادو کو جہنم کو خریدا لو کانو یا اگر لو شرط کے لیے ہو تو پھر مطلب ہوگا اگر وہ جانتے تو ایسا نہ کرتے اور اگر لو تمنا کے لیے ہے تو پھر مانا ہوگا کاش کہ وہ یا جان لیتے ولو لو اللہ اور اگر وہ ایمان لے آتے وہ اور اگر وہ بچ جاتے لو شرط دیا ہے یہ شرط بنی تو جواب کیا ہے تو اللہ کی طرف سے ملنے والا مصوبۃ بدلہ خیر بہتر تھا وہ بدلہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والا تھا خیر وہ بہتر تھا اکثر نہویوں نے مصوبت ہی کو جزا قرار دیا بعد نے اس کا جملہ فیلیا بنا کر اس کو جزا بنایا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے لو کانو ہو یا کاش کے وہ جان لیتے یا اگر وہ جان لیتے تو وہ ایسا نہ کرتے اور ان کی شرارتیں سن بڑے نیک ہیں بڑے صاحب علم ہیں کا صاحب علم کیا ہے اندر جھانک کر کے دیکھو جادو جنتر کے سوا کچھ نہیں آتا ہے علم نام ہے صرف دو چیزوں کا جو پروردگار نے بندوں پر اتارا اس کو سیکھنا یہ علم ہے جو اس کے بندوں نے وہی کی روشنی میں فرمایا اس کا نام علم ہے اس کے علاوہ جو انسان تجربے کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا ہم نے تم کو عقل دی ہم نے تم کو سمجھ دی ہم نے تم کو کان دیے زبان دیے اس کے ذریعے سے تم باتیں معلوم کرتے ہو یہ بھی ایک حد تک علم ہے بے شک یہ وہ علم نہیں ہے جو انبیاء لے کر آئے تھے انبیاء کرام تو صرف بخشش کے طریقے بتانے آئے تھے باقی ضرورت کی چیزیں تو انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہیں وہ تحقیق کرتا رہے گا اور معلوم کرتا رہے گا اور اگر وہ انسانوں کے فائدے کے لیے یہ چیزیں نکالتا ہے تو ظاہر ہے اس کو ثواب بھی ملے گا اس کے سوا اگر کسی چیز کو علم سمجھا گیا تو سب کی سب میری جہالت ہے یہ تو ان کے علم کا حال تھا یہ تو دوسروں کو بھی جاہل رکھنے کے چکر میں ہے کہ دوسروں کو بھی علم نصیب نہ ہو ایمان والے بھی علم سے محروم ہو جائیں ایمان والوں سے ایسی باتیں کہلوائیں جس سے وہ وہی کی برکت سے محروم ہو کیا باتیں کہلواتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور بڑی شرارت کے ساتھ کچھ کلمات کہتے تھے جن کے ان کے ہاں الگ معنی تھے اور ایمان والے ان کے ظاہری معنی سمجھ رہے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایمان والے بھی یہ کلمات کہیں اور وہ وہ معنی مراد لیں ہم دوسرا معنی مراد لیں لیکن ہم اپنی جگہ مزاق بھی اڑاتے رہیں اور اس طرح توہین بھی ہو جائے اور وہی کی برکت سے بھی یہ محروم ہو کیا کہتے تھے ایک جملے کی نشان دہی قرآن کریم کر رہا ہے ویسے تو وہ بہت کچھ کہتے تھے السلام علیکہ آپ پر موت پڑے آپ پر ہلاکت پڑے آپ مر جائیں کیسے کیسے جملے کر السلام علیکم السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم السلام علیکم آپ مر جائیں یہ ان کا ایجاد کیا ہوا جملہ کہ کسی کو لوگ سمجھیں کہ ہم سلام کر رہے ہیں لیکن ہم دعائیں دیتے رہے آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایک لفظ کہتے تھے راعینا جس کا مطلب تھا ہماری رعایت کیجیے کچھ گاؤں کے لوگ ہیں سادے لوگ ہیں کچھ بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو آپ نیچے اتر کر بہت سادہ انداز سے ہم کو سمجھائیے یا یہ ہے کہ آج کا سبق بہت ہو گیا اتنا ہی آج یاد ہو سکے گا ہماری رعایت کیجیے آج اتنا ہی رہنے دیجیے ان کی سنی ہوئی ان سے یہ جملہ سن کر کے بعض سادے مسلمان بھی کہنے لگے رائنا یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ فرمائیے بس آج کا سبق کافی ہو گیا اتنی باتیں ہم یاد کر لیں یا یہ ہے کہ آسان انداز سے آپ ہمیں سمجھائیے آسانی کے ساتھ اور آپ سے زیادہ کون آسانی کے ساتھ سمجھانے والا مگر ان وہ اس کا دوسرا معنی مراد لیتے تھے کیا معنی بعض نے کہا کہ ان کی زبان میں اس کا گالی کا معنی تھا اور بعض نے کہا نہیں لفظ عربی ہی تھا البتہ وہ دوسرے معنی مراد لیتے تھے وہ کیا راعا یو سے راعی نہیں بلکہ رعانا یرعن رعونتن درست ہو ترش مزاج سخت مزاج رائنا اور اس کو ذرا ٹیڑھا کر لیم بھی الفنتی اپنی زبان کو ذرا ٹیڑھا کر کے کہتے تھے او ہم میں درست ہو اور ایک یہ بھی کہا گیا کہ نہیں رائے اس کے معنی بکریاں چرانا اور بکریاں چرانے والا گڈریا تو وہ رائنا نہیں کہتے تھے لوگ صحابہ تو رائنا کہتے تھے اور وہ ذرا زبان کھینچ کر کے رائنا ایسا کہہ دیتے تھے مجھے لگتا ہے یہ جو تیسری بات ہے یہ لئیم بھی السنتہم کہ زیادہ مناسب ہے چونکہ آگے آ رہا ہے زبان کو ٹیڑھا کر کے تو زبان کو ٹیڑھا کر کے بنے گا رائنا تو وہ یہ راہ سے نکلے گا او ہمارے نوز گڈری کی گالیاں دیتے تھے لیکن عام لوگوں کو پتہ نہ چلے عام لوگ کہیں کہ ہم پر رعایت کیجیے یہ مانا ہے اور وہ وہ مانا مراد لیتے ہیں پروردگار نے ایسے موقع پر ایمان والوں کو ایک ادب سکھایا کہ آپ ایسا لفظ کبھی کہو ہی مت جو زو مانا ہو اور جس کے اچھے معنی کے علاوہ خراب معنی بھی نکل سکتے ہوں بلکہ وہ لفظ بولو کہ جس کا ایک ہی معنی نکل سکتا ہو اور کوئی شرارت کرنے والا اس کا الٹا معنی نہ نکال سکے یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقولوا راعنا مت کہو تم راعنا راعنا کا لفظ مت کہو وقولو انظرنا اس کے بجائے دوسرا لفظ مناسب ہے وہ کو انظرنا آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے وط اور غور سے سنتے رہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہی تمہارے لیے بہتر ہے تم کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں وَلِلْكَافِرِينَ کافرین عَلِيمٌ علیم اور ایسا کرنا کفر ہے انبیاء کی مذاق اڑانا اور انبیاء کے خلاف یہ باتیں کہنا کفر ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے علیم کا ترجمہ میں کر چکا یا تو یہ معنی ایسا عذاب ہے جو درد دینے والا ہے مکھی اور یہ ایسا عذاب ہے جس عذاب کو خود درد ہو رہا ہے يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ جو میں نے اوپر عرض کیا تھا کہ یہ باتیں کیوں کہتے ہیں تاکہ ایمان والے وہی کی برکتوں سے محروم ہو جائیں یہ میں نے اس آیت کی بنیاد پر کہا جو آگے پڑھئے تبصرہ ہو رہا ہے مَا يَوَدُّ نہیں پسند کرتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الكتاب اہل کتاب میں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں ولن مشرقین اور مشرق بھی نہیں پسند کرتے ہیں نزل علیکم کہ اتاری جائے تمہارے اوپر من خیر کوئی خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے من جب حرف نفی کے بعد آتا ہے تو اس میں مزید تاکید ہوتی ہے کوئی خیر اتاری جائے نہیں پسند کرتے ہیں میں رب ہی تمہارے رب کی طرف سے یہ باتیں کہہ کر کے تم کو وہی کی برکت سے محروم کرنا چاہتے ہیں کہ تم سے ایسی گستاخیاں ہو جائیں کہ رب ناراض ہو جائے وہ اللہ رحمتی ہی منگیشا اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اللہ خاص کر چکا اپنے پیمبر کو اب ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وہ اللہ گلفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے مانند سخمنا بخیر سہانا میں نے عرض کیا کہ پہلے ان کے کچھ قبائیں کا تذکرہ کیا اور پھر موجودہ ان کی شرارتوں کا بیان فرمایا پیچھے اب پھر ان کی قبائیں کا تذکرہ کیا اب ان کی موجودہ شرارتیں کیا ہیں ایک شرارت یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دیتے رہیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے ایک اور شرارت کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ڈالیں کنفیوژن پیدا کریں اور یہ کنفیوژن پیدا کرنے کا طریقہ تو ان کا لگتا ہے کہ قیامت تک چل رہا ہے آج بھی وہی کام کر رہے ہیں تلاش کر کر کے ایسی باتیں نکالتے ہیں جس سے ظاہری طور پر مسلمانوں کو عام لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے کمال ہے یار ٹھیک ہے دین بہت سچا ہے سب کچھ ہے لیکن ایک آدمی نے دوسرے کی گردن کاٹی اسلام کہتا ہے اس کی بھی گردن کاٹ دو دو آدمی مر گئے پہلے ایک ہے ایک اور مر گیا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں ہمارا قانون یہ ہے کہ جو کسی کی گردن کاٹے اس کو تو جیل میں رکھو اور اس سے دس لاکھ بیس لاکھ روپے جرمانہ لو اور حکومت کے کھاتے میں جمع کرا دو حکومت کے کھاتے میں کس حکومت کو کس کارہائے خیر کا سلا ملا کا اس لیے کہ حکومت کے رہبری میں قتل ہوئے اس کا سلا ملا کہ ایک آدمی قتل کرتا ہے اس کو سزا اور اس کے یتیم بچوں کو کیا ملا گا ان کو ڈڈو ان کو کیا ملنا ہے حکومت کو انعام دو یتیموں کو کچھ نہ دو یہ تمہارا قانون اور اسلام کہتا ہے قاتل کو قتل کرو اور کیوں قتل کرو والا تم پھر حیات آ رہا ہے آگے اس طرح قتل کرنے سے تمہاری زندگی ہے اگر شہر میں سال میں ایک بھی اس طرح کا قتل ہو جائے گا قتل بند ہو جائیں گے دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی آئندہ جب بھی کوئی تلوار اٹھائے گا ہاتھ کپیں گے کہ کل یہ تلوار میری گردن پر بھی ہوگی کنفیوژن پیدا کرنا وہ کیا کنفیوژن پیدا کرتے تھے اسلام تدریج کے ساتھ احکام دے رہا تھا اللہ کی طرف سے تدریج کے ساتھ احکام آتے تھے مثلا شراب کو لیجئے ان کی گھٹی میں شراب پڑا ہوا تھا اگر پہلے دن کہہ دیا جاتا شراب بند وہ کہتے ہیں بھائی اسلام تو بہت اچھا مگر شراب نہیں چھوڑی جا سکتی لیکن پہلے ان کو ایمان سکھایا گیا صرف اتنا بتایا کہ اللہ نے انگور پیدا کیا مگر کچھ لوگ اس میں سے وہ گندی بلا بھی بناتے ہیں صرف احساس دلایا کہ ایک گندی بلا ہے صرف سوال ہوا شراب کے بارے میں کہا اس میں نفع بھی ہے مگر نقصان نفے سے زیادہ ہے پھر فرمایا گیا کہ نماز کے وقت میں شراب نہیں پینی چاہیے آخر میں فرمایا شراب بالکل حرام یہودیوں نے کہا سن اگر یہ خدا کا کلام ہے اگر اللہ نے شراب کو حرام کرنا تھا پہلے دن کیوں کہا ہاں، نہیں کہا شراب کو حرام ہے پہلے دن کیوں کہا کہ ٹھیک ہے شراب ہے گندی ہے مگر حرام ہے پھر کیوں کہا کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن حرام نہیں پھر کیوں کہا کہ نماز کے وقت میں حرام ہے نماز کے وقت میں مت پیو باقی وقتوں میں حرام نہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہے اس کا مطلب یہ بھول گئے پچھلی بات اور پھر یہ نئی بات کہنے لگے ایک حکم دیا دیکھا وہ ٹھیک نہیں پھر بدل دیا دوسرا پھر بدل دیا دوسرا اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ ان کے اس کنفیوژن کی طرف شک میں ڈالنے کی طرف نگاہ مت رکھو پروردگار جو احکام بھیجتا ہے اور پھر اس کو منسوخ کرتا ہے کسی حکم کو اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں وہ حکم اتنے وقت کے لیے بھیجا تھا کہ یہ مزاج بن جائے مزاج بن گیا دوسرا حکم آیا دوسرا حکم اتنے دیر کے لیے تھا کہ تھوڑا اور مزاج بنے مزاج بنا حکم دوسرا بدل گیا وہ اتنی دیر کے لیے حکم تھا اور جب اس کو اللہ بدلتا ہے تو پہلے سے بہتر لاتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کس وقت میں کون سا حکم دینا تھا یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اب ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہلکی دوائی دی پھر اور اچھی دی پھر تھوڑی تیز دی پھر تھوڑی تیز دی اور آخر میں کہا کہ اصل میں آپ کو کمزوری تھی تو آپ یہ ٹانک لے لو اور ٹھیک ہو جاؤ گے انہوں نے کہا پہلے دن کیوں نہیں دیا پہلے بیوقوف بناتا رہا پہلے آپ کا میدا نہیں برداشت کر سکتا تھا ابھی میدا برداشت کر سکتا ہے مانم سخ من آیت نہیں ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو من کے مانا پھر کسی کوئی او ننسیہا یا نہیں ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں یا نہیں ہم اس کو بلاتے ہیں اس کے دو معنی نہ طبی خیر مگر لے آتے ہیں ہم بہتر منہا اس سے او مثلیہا یا اسی کے جیسی لے آتے ہیں ایک حکم جو ہم پچھلا حکم اس کی مدت بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنی دیر کے لیے تھا بدل کے دوسرا لاتے ہیں وہ دوسرا پہلے سے بہتر ہوتا ہے اور یہ پہلے کے جیسا ہوتا ہے لیکن اللہ سمجھتا ہے اللہ جانتا ہے کہ پچھلے والا حکم اتنی دیر کے لیے ٹھیک تھا اب اس کے بعد یہ دوسرے والا زیادہ بہتر ہے علم تعلم من اللہ الشین قدیر اے قرآن پڑھنے والے کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کیوں اللہ ایسا کرتا ہے پہلا ڈانٹ والا جواب وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے وہ اس پر قادر ہے پہلے دن بھی دے سکتا تھا لیکن اس نے تدریج کے ساتھ کام دیے کون اس سے پوچھ سکتا ہے علم تعلم ان اللہ ملک السماوات والارض اے قرآن پڑھنے والے یا اے اعتراض کرنے والے کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی کیا بادشاہ سے پوچھا جا سکتا ہے کیا ولا یخاف کا کیا وہ ویسا بادشاہ ہے جو ایجیٹیشن سے ڈرتا ہے وہ کسی کا پیچھا کرنے سے اور زندہ باد مردہ باد ہلے گلے سے ڈرتا نہیں ہے وما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی کام بنانے والا ولا نصیر اور کوئی مدد کرنے والا ہم تریدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل تريدون کا مخاطب ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں یہودی بھی او یہودیو کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو اپنے رسول سے مراد اس رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کما سئلہ موسیٰ من قبل جیسا کہ سوال کیا گیا موسا علیہ السلام سے اس سے پہلے جیسے سوال کیے گئے تھے موسا علیہ السلام سے ویسے سوال کرنا چاہتے ہو یا ایمان والے مخاطب ہیں وہ ایمان والو یہودی اس چکر میں ہیں کہ تم سے ایسے سوال کروائیں جیسا سوال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور اس طرح کا سوال کرنا تو ایمان کو کفر سے بدل دینا ہے وہ يَتَبَدَّلْ تبدل اور جو بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے فقط ضل سوا السبیل وہ تو بھٹک گیا سوا السبیل سیدھے راستے سے وہاں پیچھے روح القدس آیا تھا کہ موصوف کی اضافت ہو گئی صفت کی طرف اور کبھی صفت کی اضافت موصوف کی طرف بھی ہو جاتی ہے یہ تھا السبیل السبیل سیدھا راستہ لیکن سبیل کو بعد میں رکھا اور سوا کو پہلے لے آئے راستے کی سیدھائی تاکید ہے بالکل سیدھا راستہ اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا یہ سارے چکر یہودی چلا کیوں رہے ہیں کبھی رائنا کہتے ہیں اور کبھی قرآن کے بارے میں کنفیوژن میں ڈالتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن صحیح ہے لیکن اس میں فلاں فلاں حکم یہ کیوں کرتے ہیں ایسا فرمایا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود جہنمی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے نہ جائیں جہنم میں اوروں کو بھی لے کر کے جائیں کثیر الكتاب پسند کرتے ہیں کتاب والوں میں سے بہت سارے لو یرون من بعد ایمانی کفارا لو یرون کاش کہ وہ بدل دیں تم کو یا لو کو مصدریہ بناؤ کا مفول چاہتے ہیں کتاب والوں میں سے اکثر کیا چاہتے ہیں تمہیں بدل ڈالنا چاہتے ہیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد بدل کر کیا بنانا چاہتے ہیں گف کفر کی حالت میں دیں, دیں تم کو من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد گف اس حال میں کہ تم کافر بن جاؤ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم نے کیا کھایا یہودیوں کا کہا کچھ نہیں جلتے ہیں بس کبڑا چاہتا ہے ساری دنیا کبڑی ہو جائے ہمارے پاس کیا ہے جس سے جلتے ہیں کوئی ہمارے پاس ایسی چیز ہونی چاہیے کسی کی دکان سے کوئی جلتا ہے کسی کی صحت سے کوئی جلتا ہے کسی کے علم سے کوئی جلتا ہے ہمارے پاس کیا ہے جس سے وہ جلتے ہیں ایمان والوں کا یہ بہترین معاشرہ ایمان والوں کا یہ خوبصورت معاشرہ امن و آشتی والا پریم اور محبت والا یہ معاشرہ اس سے جھلتے ہیں آگ لگتی ہے ان کو اور یہ چاہتے ہیں کہ پھر یہ بھی گناہوں کے راستے پر چل پڑے من عند انفسهم اپنی طرف سے جلنے کی وجہ سے ہم نے کچھ نہیں کیا خود جلتے ہیں حسدن حسد کرنے کی وجہ سے من عند انفسهم جو حسد انہی کے نفسوں سے پیدا ہوا من بعد ما تبین لهم الحق اس کے بعد کہ حق ان کے سامنے بالکل واضح ہو چکا تھا خود جلتے ہیں ہماری طرف سے کوئی اس طرح کا کام نہیں ہم کیا کریں ایسے وقت میں اور یہ قرآن پاک نے ایک پیشن گوئی کی ہے یہ نہیں کہا کہ اسی دور کے یہودی ایسا کریں گے قیامت تک یہودی اور عیسائی یہ کام کرتے رہیں گے ایمان والوں کے معاشرے میں گندگیاں لانے کے لیے کوئی ایجوکیشن بنائیں گے گندگیاں لانے کے لیے شراب خانے کھولیں گے گندگیاں لانے کے لیے سینما ہال بنائیں گے مقصد کیا ہوگا کہ جس طرح ہم یورپ والے برباد ہوئے یہ کیوں نہیں برباد ہوتے ہیں یہ کیوں کنارے پر کھڑے ہیں یہ کیوں اچھے راستے پر چل رہے ہیں ہم کیا کریں ایسے وقت میں فحقو وسف حق سایاتی اللہ عمری فحقو معاف کر دو ان کو وسفحو اور درگزر کرو ان کو حق آیاتی اللہ عمری یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو کیا مطلب اپنے حکم کو یا تو یہ مطلب ہے کہ ابھی ان کے ساتھ جنگ و جدال کو حکم نہیں آیا جب تک یہ حکم آتا تب تک معاف کرو اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تم بھی اندر اندر جلتے رہو گے تو تمہارے اندر بھی نفرت کے اور وہ جلن کی کیفیات پیدا ہوگی معاف کرو درگزر کرو یا یہ مطلب ہے کہ جب تک یہ چھپی ہوئی گندی حرکتیں کرتے رہیں اور اعلانیہ طور پر اعلان جنگ کر کے تمہارے مقابلے میں نہ آئیں تب تک معاف کرتے رہو بس رہو درگزر کرو ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تم معاف کرو اور درگزر کرو اور اپنے معاشرے کو درست رکھنے کی کوشش کرتے رہو ان کی شرارتوں سے ان کی مکاریوں سے اپنے ماحول کو بچانے کی کوشش کرتے رہو اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کی شرارتوں سے تمہاری حفاظت کر دے یا اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں حکم جنگ دے دے ان کے ساتھ اور پھر تمہیں غالب اور ان کو مغلوب کر دے مدینہ میں یہی مسئلہ تھا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا آپ جان چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تین قبیلے سے تینوں کے ساتھ معاہدہ کیا معاہدہ ہو چکا مگر اندر اندر یہ شرارتیں کر رہے تھے تو ان شرارتوں کی وجہ سے خفیہ شرارتیں ہیں تو کیا ہم ان پر حملہ کر بیٹھے میں معاف کرو درگزر کرو یہاں تک کہ کوئی ایسی شرارت کریں جس سے معاہدہ ٹوٹ جائے اور اللہ کا حکم آ جائے جنگ کرنے کا پھر اللہ اس پر قادر ہے کہ تم کو غالب کرے بالکل اسی طرح ہوا سب سے پہلے بنو تین خان وہ گندی حرکت کی معاہدہ ٹوٹا کیا حرکت کی انہوں نے تفصیل آگے آئے گی بس اتنا ایک ایمان والی کو سرے بازار منگا کیا اس کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سے موت پر بیعت لی کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ رہا ان سے اس ایمان والی کی عزت کا بدلہ لیں گے اگر آج بدلہ نہ لیا گیا قیامت تک پھر کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہے گی چنانچہ ان کو مدینہ سے مدینہ بدر کیا گیا ملک بدر کیا گیا یہ آگے اللہ کا حکم اور اللہ نے ایمان والوں کو غالب کیا دوسری شرارت بنو نذیر نے کی دوسرے نمبر پر انہوں نے کیا کیا تھا کل وہ عرض کیا کہ چکی کا پتھر ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی معاہدہ ٹوٹ گیا معاہدہ ٹوٹ گیا تو اعلان جنگ ہوا محاصرہ ہوا یہ بھی ذلیل اور رسوا ہو کر مدینے سے نکالے گئے تیسرے نمبر پر بنو قریضہ نے معاہدہ توڑا اور انہوں نے بڑا صبر کیا سات سال تک بچاتے رہے بچاتے رہے چھ سال تک غزوائے خندق کے موقع پر انہوں نے معاہدے کو توڑا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا جب مسلمانوں پر حملہ ہوگا یہودیوں نے عہد کیا ہوا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم پر حملہ ہوا تو تم ہمارا ساتھ دینا لیکن مسلمانوں پر حملہ ہوا انہوں نے پیچھے سے پیٹھ میں چھڑا گھونک دیا وعدہ خلافی کی مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ دیا چنانچہ جب غزوہ خندق ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان پر حملہ کیا اور پھر کچھ قتل کیے گئے کچھ قیدی بنائے گئے اور ان کو وہ سبق ملا کہ جس کے بعد مدینہ کا معاشرہ ان کی شرارتوں سے پاک ہو گیا یہ مسئلہ حکم ہے حتی آیاتی اللہ عمری حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شان نزول کے ساتھ آیتوں کو بہت کم جوڑنے کے قائل ہیں کیوں فرماتے ہیں کہ پھر ایمان والے یہ سوچ کر پڑھتے کہ یہ حکم اسی زمانے کے لیے تھا بس وہ وہاں ختم ہو گیا اور میں نہیں حکم قیامت تک کے لیے ہے اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے یہ جملہ بھی نقل کیا کہ تب تک کوئی آدمی قرآن کا سمجھنے والا نہیں ہو سکتا جب ایک آیت کو مختلف موقع کے اوپر وہ فٹ نہ کر سکے کہ ہاں وہاں یہ صورتحال تھی تو یہ حکم تھا آج بھی یہی صورتحال ہے تو یہی حکم ہوگا سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ آج بھی یہی صورتحال ہے فاقو افاہو اس پر عمل کرو یاتی اللہ بھی یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہ آئے تب تک ایمان والے کیا کریں اگر خالی اندر جلتے رہیں گے کہ یہ یہودی ہم نے ان کا بگاڑا کیا کہ یہ ہمارے ماحول کو دھرم بھرم کرنے کے در پہ ہیں ہم نے ان کا کیا کھایا اگر اس طرح سوچتے رہیں گے تو پھر ایمان والوں کے اندر بھی یہ جنجلاہٹ کی اور ضد کی اور نفرت کی اور ٹینشن جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں ایسی صفت پیدا ہو جائے گی اس کے لیے ایمان والے کیا کریں معاف کریں درگزر کریں وہ سے مستع نماز قائم کریں وہ آت الزکا اور نماز قائم کرو وہ آت الزکا اور زکات ادا کرو اور اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ تم آگے بھیجو گے لی انفسکم اپنے نفسوں کے لیے من خیر نیکی میں سے تجدوہ عند اللہ اس کو پالو گے اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ سوچے جی میری نمازیں کیا اور میں کیا پتہ نہیں وہاں کہاں ملے گی میری نماز مجھے فرمایا تجدوہ عند اللہ پالے گا تم پالو گے تم اس کو اللہ کے پاس ان اللہ بما تعملون بصیر تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے موجودہ شرارتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور شرارت من كان يهودا او نصارا اور کہا یہودیوں نے ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوگا کوئی مگر وہ جو یہودی ہو اور وہ جو عیسائی ہو یعنی یہودیوں نے کہا کہ جو یہودی ہوگا وہی جائے گا جنت میں عیسائیوں نے کہا وہی جائے گا جنت میں جو عیسائی ہوگا جو نصارا میں سے ہوگا تلکہ کا یہ ان کی آرزویں ہیں یہ ان کی جھوٹی کہانیاں ہیں کل بتا چکا ما تخیلہ الانسان شیخ چلی کے پلان اے جنت میں تو جانا ہی ہم نے ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے دل کا مانی یہ ان کی آرگویں ہیں قل ہا برہانکم برہان ان سے کہ یہ لاؤ اپنی دلیل ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو پیش کرو کیسے تم نے کہا کہ یہودی جا سکتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ بس یہودی جائے گا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر دور کے اندر پروردگار کے جو احکام آتے ہیں اور پھر کوئی قوم پروردگار کے احکام کو ماننے والی شمار ہوتی ہے تو پروردگار اس کے لیے کہا کہتا ہے کہ ماننے والوں کے لیے یہ مزہ ہے یہ خوشخبری ہے یہ خوشخبری ہے یہودیوں کے دور میں چونکہ ماننے والے یہودی تھے پروردگار نے فرمایا کہ ہاں یہودی جنت میں جائے گا کیونکہ ماننے والا یہودی تھا یہودی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یہودی چاہے مانے یا نہ مانے یہودی تو جائے گا ہی جنت میں عیسائیوں کا دور آیا تو عیسائیوں سے کہا گیا کہ عیسائی جنت میں جائے گا اس سے مراد تھا ماننے والا عیسائی مگر عیسائی یہ سمجھے کہ جو ہماری برادری میں شامل ہو گیا وہ جنت میں جائے گا وہ مانے یا نہ مانے اور آج مسلمانوں کو بھی یہی کہا گیا کہ ایمان والا جنت میں جائے گا مگر بے شمار ایمان والے یہی سمجھ گئے اب کہ ایمان والوں کی لسٹ میں آ جانے سے آدمی جائے گا جنت میں چاہے اللہ کو مانے نہ مانے کفر اور شرک بھی کرتا رہے سب برائیاں کرے مگر ہے مسلمان کس چیز کا نام مسلمان ہے ایک نئے ایمان والے تھے ان کو ایک پرانے لسٹ والے مسلمان نے ایک بات کہی بیچارہ کڑکتی ہوئی دھوپ میں میرے پاس آیا مجھے کہنے لگا کہ آدمی مسلمان کیسے بنتا ہے میں نے کہا اللہ کو ماننے سے اس کے حبیب کو ماننے سے اس کی کتاب کو ماننے سے اس کے احکام پر عمل کرنے کا عہد کرنے سے مسلمان بن جاتا ہے تو اپنی بات کہہ نہیں پا رہا تھا پریشان تھا میں نے کہا ہوا کیا کہتا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا تھا راستے میں ایک صاحب ملے مجھے اور وہ کہنے لگے کہ تو کہے کو ٹوپی ٹوپی رکھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے میں نے کہا پڑھتا ہوں نماز کہتا ہے تو نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے کافرا تم جب تک مسلمان نہیں ہوگا تو تب تک تجھے نمازیں پڑھنے سے کیا فائدہ کہتا دیکھ میں نہ نماز پڑھتا ہوں نہ روزے رکھتا ہوں مگر میں مسلمان ہوں میں تو جنت میں جاؤں گا اے سبحان اللہ نہ نماز پڑھتا ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں نہ زکات دیتا ہوں مگر ہوں میں مسلمان جاؤں گا جنت میں سبحان اللہ یہی کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ من قبل تم ان کے راستوں پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے لاؤ کوئی دلیل فرمایا یہودی اور عیسائی ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا کچھ کام ہیں جو کریں گے تو جنت میں جائیں گے کیا کام ہے بلا ہاں ہاں من اسلم جس نے جھکایا وجہ ہو اپنے چہرے کو للہ ہی اللہ کے لیے اور دوسرا ترجمہ جس نے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے سبرد کر دیا اللہ کے جو حکم تو دے گا سبردم بطوخ مایا خیشرا تو دانے حساب کم و بیشرا فارسی والوں نے کہا سب کچھ تیرے حوالے اب جو تو حکم دے گا سر تسلیم خم جب کوئی ایسا کرے گا وہ ہوا محسن ہو اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو صرف یہ اعلان ہی نہ کرے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حوالے کر دیا فلاح اجر ہوتی اس کے لیے اس کا عجر ہے اس کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ان پر ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا ولا ہم یا اور ایسے لوگ نہ غمگین ہوں گے الفاظ پر ایک مرتبہ غور کر لیجئے بلا من اصلا بات شروع کی واحد سے اور آگے سیکھا لے آئے جمع کا اب گرامر کے اعتبار سے تو آپ کہیں گے کہ جی من لفظوں کے اعتبار سے واحد ہے اسلامہ کو واحد لائے اور مانک کے اعتبار سے جمع ہے تو لا خوف علیہم یحزنون اس کو جمع لے آئے لیکن سوال یہ کہ یہ ترتیب بدلی کیوں ایسی ترتیب اکثر بدلی جاتی ہے یہ احساس دلانے کے لیے جو کوئی اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو ایسے تمام لوگوں پر کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون اور ان پر کوئی غم نہیں اور ہم ابھی پیچھے پڑ چکے ان آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین سب کے سب من آمن جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا بس اس پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے وہ ہے جنتی صدق اللہ مولانا العظیم دس منٹ کا وقفہ دس منٹ کے بعد دوبارہ شروع کریں گے وضو تازہ کر کے آئیے گا